پورے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا اثر پورے عالم پر پڑتا ہے چاہے جماعت ان کی علاقے میں کام کریں جیسے حوض ہے بھرا ہوا ہے اگر پندرہ سولہ ڈول ایک کنارے پر ڈال دو تو سارے حوض کی سطح اونچی ہو جائے گی جہاں ڈول ڈالے پانی کے باہر ہی سے پوچھا ہوگا پورا ہوتا ہوگا اور پندرہ بیس ڈول نکال لو تو سارے نیچے ہو جائے گی جب یہ امت غلط کام کرتی ہے تو اس کا اثر بھی دنیا پر پڑتا ہے اور جب یہ امت اللہ کے دین کی محنت کرتی ہے تو اس کا اثر بھی پورے عالم پر پڑتا ہے یہ چلنا پھرنا اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ جو گھوڑے بھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی چال کا تذکرہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بل آ لیا تو دبن فل پوریا تو کنہن فل مریا تو سبھن کا اصل نبی مکان سوسط نبی جمال میں گھوڑوں کی چال کا تذکرہ ہے جب گھوڑوں کی چال کا تذکرہ بھی ہوتا ہوگا تو یہ انسان کے بسترے اٹھا کر اپنے کنگھوں پر اور اپنے گھڑے پسینے کی کمائیاں اپنی جیبوں میں ڈال کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب دنیا کی ضرورت جو ہو گرمیاں سردیاں برداشت کرتے ہوئے جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو کیا اللہ ان کا تذکرہ نہیں کروائیں گے تذکرہ کروائے اللہ کے راستے کا ایک صبح یا شام دنیا اس کے اندر کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ اچھا ہے زمانے کے اعتبار سے نکلنا اللہ بہت قیمتی اور اعمال کی قیمت بھی لاکھوں درجے بڑھ جاتی ہے نمازوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے جتنے اور تلاوت قرآن اور خرچ کرنے کی قیمت بڑھ جاتی ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور ان جماعتوں کی نقل حرکت سے جہاں جہاں پر اللہ کا دین پھیلے گا اور لوگ دین کرا دیں گے نماز کرا دیں گے اخلاق کرا دیں گے تو جہاں تک اس کے اثرات پڑیں گے کھیلنے والوں کو اس کا ثواب ملے گا جتنے دین کرائیں گے ان سب کے دین کا سواب ملے گا یہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے مسلسل تین دن سے آپ بات سن رہے ہیں خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ زندگیوں میں دین ہوگا تو اللہ کامیاب کریں گے اور زندگیوں میں دین نہیں ہوگا تو اللہ ناکام کریں گے دین اللہ کو بہت پسند ہے اور دین چاہتے ہیں زندگی میں زر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے تجویز کر کے دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر پہنچایا یہ طریقہ دین ہے اگر وہ حضیرِ سات سوارا کر والا طریقہ کھانے میں آ جائے پینے میں آ جائے یہ طریقہ کرنے میں آ جائے شادی کرنے میں آ جائے نماز پڑھنے میں آ جائے تو یہ سارے عمل دین بنے گے کھانا پینا بھی دین بنے گا کاروبار بھی دین بنے گا اگر حضیر اکرم وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے اور اگر حضیر اکرم وسلم کے طریقے کے خلاف ہو جائے نماز بھی تو نماز بھی دینی بن جائے گی اس میں بھی دین نہیں رہے گا دین بنتا ہے حضور کے طریقے سے اور جو دینی بنتی ہے طریقہ چھوڑ دینے سے اب ہماری زندگی میں دین آ جائے اور پوری دنیا میں دین پھیل جائے اور جو دین ہمارے اندر ہے اس میں حقیقت آ جائے ایک تو ہوتا ہے دین کا ڈھانچہ خوبصورت اور دوسری ہوتی ہے دین کی حقیقت اور اصلیت تو دین کی حقیقت مانی ہو تو دین کو زندہ کرنا ہو تو اپنے اندر دین اتارنا ہو تو یہ ساری باتیں موقوف ہیں ایک محنت پر کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ جلال ہی نے اس دنیا کو داری اسباب بنایا ہے ہر چیز پر اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں یہ سبق کے پردے ہیں آم کی مشینی ڈال دو صحیح کرتی سے محنت کرو اللہ کی قدرت سے آم کا درخت دے دیں مرد اور عورت ملے حمل ٹھہر جائے اللہ کی قدرت سے بچوں کو تیار کرواتے ہیں تو سبق پہلے انسان اختیار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اللہ لا سکے ورنہ ان کو قدرت بھی ہے کہ دیوار سے بچے دیا کرے اور دیوار سے آم کے آموں کو نکالا کرے یا آسمان سے بچے ظاہر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ظاہر کرنا چاہیے اسی طریقے سے دین کا پھیلنا جو ہے یہ موقوف ہے ہدایت کا پہلے دل کے اندر ہدایت کی جائے ہدایت کا نور آ جائے ہدایت کی روشنی آ جائے ایمان کی روشنی آ جائے دل میں تو پھر دین زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے پہلے ہدایت کا ایمان کا نور دل میں آنا چاہیے اور یہ ہدایت کا ایمان کا نور جب آدمی کے دل میں آتا ہے تو آدمی کو اپنے اعمال کا نفع نقصان دکھائی دیتا ہے جب ایمان کا نور ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو آدمی کو سچائی میں نفع جھوٹ میں نقصان دکھائی دیتا ہے امانت میں نفع و خیالت میں نقصان دکھائی دیتا ہے تو پھر یہ آدمی نفے والے عمل کرتا ہے نقصان والے عمل چھوڑ دیتا ہے تو آدمی کے عمل اچھے ہو جاتے ہیں جب آدمی کے عمل اچھے ہو جاتے ہیں تو دنیا اور آخر کے حالات بھی اچھے ہو جاتے ہیں یہ موقف ہے نیوز پر جیسے دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں کا رسال نقصان دکھائی دیتا ہے اسی میں اگر اندھیرا ہو تو آدمی سانپ کو لاٹھی سمجھ کر پکڑ لیتا ہے اور لاٹھی کو سانپ سمجھ کر مر جاتا ہے اور سانپ سے پیر کھاتا یہ آدمی مر جاتا ہے بھوکا ہے اندھیرے میں ہے کھانا رکھا ہے دکھائی نہیں دیتا سب میرا رہا تو جیسے دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں کا رفال نقصان دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے ایسے انسان کے بدن سے تیار ہونے والے بھلے یا برے عمل اس کا نفع نقصان دیکھنے کے لیے دل کے اندر کے نور کی ضرورت ہے جسے ایمان کرنے ہدایت کرنے کہتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے لیے دو نوروں کی ضرورت ہے دو روشنیاں ہونی چاہیے ایک اندر کی باہر کی اندر کی روشنی آنکھ کی اور باہر کی روشنی سورج کی یہ دونوں روشنیاں ہوں گی تو چیز دکھائی دے گی اگر سورج کی روشنی ہے لیکن آنکھ دکھائی نہیں آنکھوں میں روشنی ہے لیکن سورج نہیں چاند نہیں نہیں اندھیرا تو اندھیرے میں آنکھ کی روشنی سے کام نہیں چلتا آنکھ کی روشنی اندر کی سورج کی روشنی باہر کی جب یہ دو روشنی نہیں ملتی ہے تو یہ ساری چیزیں دکھائی دی جاتی ہیں یہ سانس ہے یہ لکڑی ہے اور یہ کھانا ہے یہ کانٹے ہیں جیسے دنیا کی بھائی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو روشنیوں کی ضرورت ہے اور جو نوروں کی ضرورت ہے ایک اندر کا نور ایک باہر کا نور طریقے سے انسان کے اندر کی مایا یعنی عمل اس کا نفع نقصان دیکھنے کی میری دو نوروں کی ضرورت ہے اس میں بھی دو روشنیاں ہونی چاہیے ایک روشنی اندر کی دوسری روشنی باہر کی باہر والا نور قرآن کا اور اندر والا نور ایمان کا اندر ایمان کا نور باہر قرآن کا نور جب یہ دونوں نور مل جاتے ہیں تو آدمی کے دل میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اسے سچائی میں نفع جھوٹ میں نقصان اچھے کاموں میں نفع برے کاموں میں نقصان ایسا دکھائی جاتا ہے دکھائی دیا جاتا ہے جیسے سورج کی ویسے میں چیزوں کا نفع نقصان دکھائی دیتا ہے اس وقت ہم ہدایت کا نور اور ایمان کا نور لینے کے لیے جمع ہو جاتا ہے قرآن کا یوگ جو ہے نا وہ تو حضرت آدم علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا تھا اتنا آدمی ہے قرآن کا یوگ تو بے حساب ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی تو پہلی صدی میں بھی اتنا ہی تھا چودہ صدی میں بھی اتنا ہی ہے جیسے سورج کا نور پانچ ہزار سال کے پہلے بھی اتنا ہی تھا اور آج بھی اتنا ہی ہے سورج کے نور میں کوئی فرق نہیں پڑا ایسے قرآن کے نور میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا سورج کی روشنی میں کوئی کمی بیشی نہیں ایسے یہ قرآن کے نور میں کوئی کمی بیشی نہیں سورج کا نور کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی وہ خود آ جاتا ایسے یہ قرآن کا نور بھی آ جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اندر ایمان کا نور ہو جیسے سورج کی مشکل سے فائدہ اٹھانے کے لیے آنکھوں کا نور ضروری ایسے قرآن کے نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے دل کے اندر کا ایمان کا نور ضروری ہے یہ ایمان کے اندر نہیں ہوتا ہے یہ تھوڑا کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اگر ایمان کا نیند کم ہوگا تو قرآن سے تھوڑا فائدہ اٹھائے گا ایمان کا نیند زیادہ ہوگا تو پھر قرآن سے زیادہ فائدہ اٹھا لے گا اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے جیسے یہ چشمہ چشمہ چشمہ کسی کا ایک نمبر کا ہوتا ہے کسی کا دو نمبر کا ہوتا ہے کسی کا بارہ نمبر کا ہوتا ہے تو اس سے آنکھوں کے نور میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے چشمہ لگایا جاتا ہے یا یہ کہ ان دماغ جو جو کلکے ہوتے ہیں کوئی زیرو نمبر کا ہوتا ہے تو بہت ہلکا سا اجالا اور تو دس نمبر کا تو بیس نمبر کا تو سات نمبر کا تو سو نمبر کا بلب جو ہوتا ہے تو اس کی بھرتی چلی جاتی ہے اسی طریقے سے دل کے اندر کا جو ایمان کا نور ہے وہ کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے جب آدمی گناہوں ہو کے کام کرتا ہے تو ایمان کا نور کم ہو جاتا ہے گنا زیادہ کرتا رہا تو ایمان کرنے میں بھی بہت کم ہوتا چلا جاتا ہے اور اس میں خطرہ اس کا ہوتا ہے بار مرتبہ ایمان کرنے بھی بالکل ختم ہوتا ہے اور آدمی کافی ہو جاتا ہے بنا جو ہے بڑا خطرناک ہے اور جب نیچے آدمی کرتا رہتا ہے تو بھی ایمان کا بڑھتا رہتا ہے تو یہ جو جماعتوں کے اندر نکلنا ہے یہ اس ایمان کے منہ سے بڑھانے کے لیے ہے تعلیم جانتے کرو گے اللہ کا ذکر کرو گے ایمان کی مجلسیں کرو گے آخر کی تصویریں کرو گے نمازوں کو پروش پڑھا جائے گا دعوت دی جائے گی رش دی جائے گی ساتھیوں کی خدمت کی جائے گی تو یہ جتنے اعمال جماعتوں میں نکلنے کے بعد ہوتے ہیں اسی ساتھ اگر وہ عمل کیے گئے تو اندر ہدایت کا دور اور ایمان کا دور جو ہے اس سے وہ جگمگاتا رہے گا روشن ہوتا رہے گا اور اتنا آدمی قرآن سے فائدہ اٹھاتا رہے گا اور اتنا اتنا اسے قرآن کی بتائی ہوئی باتوں میں یقین پیدا ہوتا چلا جائے گا جو اللہ چاہے گا اس پر یقین آئے گا اسے چاہے وہ ظاہر کے خلاف دکھائی دیتا ہو اللہ کہتا ہے کہ سود سے گھٹے گا صدقے سے بڑھے گا ظاہر کے خلاف صدقہ دیتا تو بال اس کم ہوا اور سود لیا تو اس کا بڑا آنکھ یہ دیکھ رہی لیکن جب اس دن کے اندر ہدایت بھی آ جاتا ہے تو پھر اسے صدقے کے اندر بڑھنا دے گا اور سود لینے میں گھٹنا دکھائی دے گا کیونکہ جب سود لے گا تو ظاہر میں پیسہ بڑا کی قدرت خلاف ہو گئی تعلیم کی طرح زندگی جڑے گی اور اگر سب کا دیا تو ظاہر میں پیسہ کم ہوا تو یہ خدائی کے اندر اس سے موافق ہو گئی کم پیسے کے اندر اس کی زندگی اللہ بنا دیں گے یہ اس سے کے اندر جب ہدایت کا نیل ہوگا اسے سمجھ جائے گا اس بنا پر میرے محترم دوستوں قرآن سے فیض اٹھانے کے لیے اور حدیثوں سے فیض اٹھانے کے لیے اور صحابہ کے اخبار اور افعال سے فیض اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ دل کے اندر ایمان کا نور جگمگا رہا ہو اور ہدایت کا نور جگمگا رہا ہو اس سے پھر آدمی کا دین پر چلنا آسان ہوتا ہے اور پورا دین زندگیوں کے اندر آتا ہے اچھا اب یہ ہدایت کا نور اور ایمان کا نور ہمیں کیسے ملے گا اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے ایک کام تو دعا اللہ سے دعا مانگنی ہوگی دعا کا اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ فاتحہ میں روزانہ ہم اس دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ کے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت شراک تعلیم جن پر تین انام کے ان کے راستے کی تو ہمیں ہدایت یہ سارا ہم دعا مانگتے ہیں اللہ اور یوں بھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہدایت کے دروازے کے کھول دے ایمان کی سزائیں پورے عالم کے اندر چالو فرما دے ایمان کے نیو کو پھیلا دے ایک طرف اس کے لیے دعا مانگنا لیکن دنیا چونکہ دام نسباب ہے اس بنا پر صرف دعا مانگنے سے ایمان کا مل نہیں بڑھتا اور صرف دعا مانگنے سے ہدایت کا نیو نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے جاتی ایمان کا دینا اور ہدایت کا دینا یہ خدا کے قبضے میں ہے اور اللہ سے کوئی چیز لینی ہو تو اس کے لیے ایک طرف مانگنا جس کا نام دعا ہے اور دوسری طرف محنت کرنا جس کا نام ہے مجاہدہ جس کا نام ہے مجاہدہ بل جہادی سی یہ تو ہدایت اللہ چاہتی میں کہیں دیوار پہ لگی ہوئی تھی جو ہم اخاڑ لانے اور کہیں زمین میں دفن نہیں کی جو ہم کھود کے لینے میں کہیں درختوں پر لڑکی ہوئی نہیں جب ہم اسے توڑ لے اور کہیں بازار میں لڑکی نہیں یہ خزانہ خدا بندی خدا کے خزانے میں ہے اس سے لینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ محنت لگنے والی محنت ہونی چاہیے آج مشکل یہ ہو گئی کہ دعا مانگی جا رہی ہے ندیوں والی اور محنت ہو رہی ہے ندیوں کے دشمنوں والی یہ محنت سراتا مستقیم سراتا نبی نام تا رہی ہے یہ تو ندیوں والی دعا ہے جن پر کے اندر راستہ اللہ کو ہمیں دکھا اور جن پر انعام کیا وہ امیر ہے یقین ہے سہدا ہے سالگرہ ہے دعا دن منگی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ غریب مغدود مطلب نہیں گئی اور اللہ جن پر تیرا غذب پوچھا اور جو راستہ بچل گئے یعنی بہو جو نتارا تو ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا ہمیں تو نبیوں کے راستے پر چلا دعا تو مان مانی لیکن مسجد سے باہر جب نکلے تو گھریلو لائن کی محنت اور کاروباری لائن کی محنت یہود اور سارا کی ترتیب پر چل رہی ہے یعنی ندیوں کے دشمنوں کی ترتیب پر چل رہی ہے تو محنت تو ندیوں میں دشمنوں والی اور دعا نبیوں والی تو محنت سے دعا میں نہ رہا جیسی دعا مانگ رہا ویسی محنت بھی کر میرے بھائی پھر دیکھتے دن دعا جیسی رنگ لاتی ہے آج دعا ایک سائڈ پر جا رہی ہے محنت دوسرے سائڈ پر جا رہی ایسا نہیں ہونا چاہیے کپڑا ڈال رہا ہے لال رنگ میں اور دعا مانگ رہا ہے ہرے رنگ کی ٹھیک ہے جانا ہے دہلی ہوائی جہاز میں جگہ نہیں بیٹھ گیا نیو یارک سے ہوائی جہاز میں ارے بھائی یہ ہوائی جہاز تو نیو یارک جائے گا نہ میں اللہ سے دعا مانگ لوں گا دو دومن کا بدن یہ تو جا رہا ہے نیو یارک کی طرف اور دو توری زبان یوں کہ اللہ تم نے دہلی خیریت سے پہنچا تو دعا ایک سائڈ پر ہے نا اور محنت دوسری سائڈ پر تو جہاں محنت ہوگی وہیں پہنچے گا کتنی دعا مانگ لے دہلی نہیں پہنچے گا نہ یہ سیدھا نیو یارک پہنچے گا آج مسلمان کی پریشانی بنے میں بتلاؤں کہ مسجد میں آتا ہے تو نظر والی دعا اور مسجد سے باہر جاتا ہے تو ندیوں میں دشمن والی محنت کرتا ہے کھولنے کی جو ضرورت نہیں طور پر ہے تو دعا ایک سائز پر محنت دوسرے سائز پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دہلی جا رہا ہے تو دہلی کے ہوائی جہاز میں گئے صرف دہلی کی دعا مانگ تو آج ندیوں والی دعا مانگنے میں تو کمی نہیں بہت مانگی جا رہی ندیوں والی محنت نہیں ہو رہی وہ اس راستے میں نکال کر کرائی جا رہی یہ جماعتوں کے اندر نکلنا نبیوں والی محنت کا کرنا ہے تاکہ جو نبیوں والی دعا مانگی ہے وہ قبول ہو جائے نبیوں والی محنت سے ہدایت کا نور پھیلتا ہے اور ایمان کی فضائیں قائم ہوتی محنت کرنے والا ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا محنت کرنے والا صلاحیت والا ہو یا کم صلاحیت والا جب وہ نبیوں کے طرف پر محنت کرے گا اور سارے نبیوں کی محنت کا خلاصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہدایت کا ملک دنیا کے اندر پھیلا دیں گے اور دہلیت کی فضاؤں میں ہدایت کے عالم برداروں کو اللہ بھرا کر دیں گے کی ہو ہو رہا رہا ہے ہے یہ کسی انسان کے بستے نہیں اتنے انسان نے دریا کا پلٹ اور جس جس مقام پر اس وقت ہم بیٹھے ہیں یہاں پر پچیس سال پہلے کوئی یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ شرماتا تھا اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے شرماتا تھا آج اسی جگہ پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر ابھی فخر کرتا ہے الحمد للہ میں مسلمان ہوں یہ سزا بنی ہے تو ایمان کا نیوز چلا ہے تو ہدایت کی پھیلی ہے اس کا کر جاتا ہے اور کوئی ایک آدمی ہے میں نے کیا اس دعویٰ غلط ہو گیا اللہ نے کیا اور سبق کے درجے میں ساری جتنی محنتیں جماعتوں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے اللہ نے اپنے کرم سے سبق کے طور پہ اسے قبول فرما کر بڑے قبولی سزا بنائی ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اور زیادہ محنت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ سزا عام کرے گا اور کیا عجب ہے کہ پورے عالم کے اندر نور ایمان پھیل جائے اور سچا دین دنیا میں زندہ ہو جائے طریقہ یہ ہو اور دوسرے طریقے حضور کا طریقہ چھوڑ کر اختیار کیے جائیں گے تو بھائی اس سے تو دین نہیں پھیلے گا چاہے وہ دکھنے میں کتنی سنہری طریقے ہمیں دکھائی دیتے جیسے کل میں نے مثال دی تھی کہ آم کی مچھلی کو زمین کے اندر ہی دفن کرنا پڑے گا پانی پلانا پڑے گا کیچڑ میں ڈالنا پڑے گا تو یہ آم کا درخت ہوگا ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر سونے کے سندوک میں رکھ کر کیچر کی بہا کر چاہے کہ بہت اچھا آم کا درخت تیار ہو جائے گا نہیں ہوگا ساتھ جتنے سنہرے سہرے طریقے اسلام کے دین کے زندہ کرنے کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں میں اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہو اس سے بھی اسلام زندہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے تو وہ قربانی اور جو محنت جو نبی کریم صلاح کر دے گا ہمیں تشریف لے گئے وہ اصل سبب ہے اگر بے پڑھا آدمی ایسی محنت کر دے گا اس بے پڑھے گا بھی اللہ کا دین زندہ ہو جائے گا اور ہو رہا اچھا اب اس کی اور محنت کا طریقہ کیا ہے یہ طریقہ ہم آپ کو بتا دیں اس طریقے میں یہ دماغ ذہن میں رہے کہ اس دین تو بہت صحیح ہوئی چیز ہے دین کا تعلق زندگی ہر شعبے سے ہے تجارت کی ہے زراعت کی ہے کاروبار کی ہے سے بھی ہے حکومت کی بھی ہے دین کا تعلق ہر شعبے سے اور دین بہت پھیلی ہوئی چیز ہے اس پورے دین کو زندہ کرنے کے لیے چند بنیادی چیزوں کو محنت کا میدان بنانا پڑے گا آم کا درخت لینا ہے تو پتے محنت کا میدان نہیں بنے گی آم نہیں بنے گا چہنی نہیں بنے گی چنا نہیں بنے گا اس کی جڑیں بنے گی جڑ کو محنت کا میدان بنا زیادہ دلیل مت قائم کرو کہ بغیر رنگ کا پانی ڈالیں گے تو رنگ والا ہرا پتا کیسے بنے گا پیلا ہم کیسے بنے گا پھیکا پھیکا پانی ڈالیں گے تو میٹھا میٹھا ہم کہاں سے آئے گا یہ دلی احمد قائم کی یہ اللہ کی قدرت سے کرے گا بس بیوی مل کے الگ ہوگی آگے یہ فکر مت کرو آپ کہاں سے آئے گی کام کہاں سے آئے گا زبان کہاں سے آئے گی اس کا فکر کیوں نہ کرو وہ اللہ کرے گا پھر قدرت سے کرے گا اسی طریقے سے چند بنیادی چیزوں پر تو میرے بھائی کی کر لے محنت جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کروائی ہے صاحب آتے وہ چند بنیادی چیزوں پر بالکل محنت کر لیں بس اس کے بعد پھر تو یہ سوچ کہ شرابی شرابی جنا کر جنا کیسے چھوڑے گا وہ تو سب ہو جائے گا سارا دین کا زندہ ہو جائے گا اس کے بعد دین کے پھل بھی لگ جائیں گے چند رس بھی آ جائے گا سب آ جائے گا پہلے تو چند بنیادی چیزوں پر محنت کریں اور وہ چند بنیادی چیزیں کیا ہیں جس کو آپ حضرات چھ نمبروں کے نام سے سنتے ہو یہ چھ نمبر پورا دین نہیں ہے بلکہ پورے دین پر چلنے کی تعداد پیدا کرنے والے ہیں یہ نمبر اگر یہ چھ نمبر ہماری زندگی میں آ گئے تو پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا جیسے زمین ہموار ہو گئی تب اس کے اندر چاہے آم بولو امرود بولو انگور بولو جو کچھ بھی بولنا چاہو بولو زمین کا ہموار کرو ان چھ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 یقین نکل کر اور اللہ کی ذات کا یقین آ جائے یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ اور ساری دنیا کا ساز و سامان میرے ہاتھ میں ہو یہ حضور کا طریقہ میرے پاس نہ ہو تو میں ناکام ہو جاؤں گا اور اگر حضور کا طریقہ میرے پاس ہے اور دنیا کی بھوٹی کوڑی بھی میرے پاس نہیں تو اللہ مجھے کامیاب کر دے گا یہ یقین پیدا ہو گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جز میرے دل الا اللہ محمد یہ ایمان کا کلمہ ہے اتنا قیمتی اتنا طاقتور اسی سال کا موڑا پڑھ لے تو مسلمان بنے دو سال کے بعد مر جائے تو سیدھا جنت کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو جائے یہ کلمہ لے کر کے آدمی اس دنیا سے گیا اس کی قیمت اللہ کم سے کم اگر دیں گے تو پوری دنیا سے دس گنا بڑی جنت دیں گے جس میں اسی ہزار خدمت گزار ستر بہتر ہوئے یہ ادھر قیمتی ہے کلمہ یہ ایمان کا کلمہ ہے اور ایمان ہر مسلمان پر چوبیس گھنٹہ فرض آئے ہے ہر مسلمان پر ایمان چوبیس گھنٹہ فرض آئے ہے اتنے ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ جو ایمان اسے فرضوں پر کھڑا کر دے اور حرام سے روک دے ایمان کی اتنی طاقت ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض عائم ہے کہ جو اسے فرضوں پر کھڑا کر دے اور حرام سے روک دے ایمان اتنی طاقت پیدا کر تاکہ رشوت سود جھوٹ جھوٹا قدم خیانت ان حرام سے جائے اور جتنے فرائض ہیں نماز روزہ زکا تھن وغیرہ اس کے بعد کھڑا ہو جائے اتنا ایمان کا سکھ ہے مسلمان پر چوبیس گھنٹہ فرض ہے کہ ایمان کا اور زیادہ ترقی کر جانا کہ گھوڑے حضرت سالی میں بھی وقت کے دریا گزرا میں ڈال دیے یا ہزاروں کی رقص میں اتنا ایمان کا طاقتور بنا دینا یہ بھی دھیرے دھیرے ہوتا رہے گا لیکن پہلا درجہ ایمان کا ہر مسلمان پر فرض آئن ہے یاد رہے گا بھول جاؤ گے بھائی نیند آ رہی ہے نہیں آنی چاہیے نہیں آنی جائیے لائن میں جو لوگ بجلی میں کے ہیں نا وہ تو بستروں پر لیٹ کے کہتے ہیں نیند آ جا نہیں آ پانچ گھنٹے کے بعد گولیاں کھاتے اور تم اللہ کے کام کی کیا ہو نا تو بستر میں نہیں لیتے بیٹھے ہو اور نیند تم سے بجلی آ جاؤں یہ ہے تمہارے مزید بیٹھے بیٹھے نیند کی والی خوشامد کر رہی اور وہ لیتے لیتے نیند کی خوشامد کر رہی یہ فضل ہے یہ جن سہیا تم چاہیے اور تم کے لیے میں شکم جن قرآن نے دونوں منظر چاہیے آنے مجھے اسے لائن میں کھڑی کر دیں ٹائم پر اسے وہ جمع کے روانہ ہوں گی رات کی عشا بڑھیں گے پھر سوئیں گے اگر میں پھر اٹھیں گے پھر سوئیں گے اچھی طرح سے سوئیں گے اور پھر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 پڑھ لیا اس نے میرے بھائی آپ نے احترام کیا کہ اے خدا میں تیرے حکموں پر چلوں گا تیرے نبی کے طریقے پر چلوں گا تو اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تجھے دنیا اس کامیاب کروں گا تو حکموں پر چلنے میں زکات روزہ حق بھی آیا نہیں آیا اس جھوٹ ہاں۔ تو مچھر بھی آیا نہیں آیا تو میں ترمیم نہیں سب آتی دل تسلی ہے نماز ہر مسلمان پر پڑ جائیں گے ایک تو یہ تھان لو کہ جون سے محل میں جون سے شہر میں آپ رہتے ہیں نماز وہاں رہے کتنی کوشش کرنی ہے سو فیصد مسلمان کو نماز پڑھوانی ہے نماز دھیمے دھیمے پڑھنی ہے اس کو خوشی کے ساتھ پڑھنی ہے نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اسے سنا دینا ہے کسی جانکار کو اور بار بار سنانا ہے تاکہ وہ غلط نہ رہ جائے بار مطلب غلطی ہو جاتی ہے نماز کا ظاہر بھی بنانا ہے نماز کا اندر کا حصہ بات بھی بنانا ہے پھر یہ نماز بڑی طاقتور کی خدا کی عبادت خدا سے ہم کلامی یقین ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے المسلی مناجی ربا اپنے اللہ سے بات کرنا ہے لیکن جسے نماز پڑھنے لاؤ تو وہ اگر آمین زور سے کہو تو کہیں گے اس کو مت کہو آمین زور سے کہیں تو کہتا ہے اور اگر آمین آہستہ کہے تو بھی لے دو ہاتھ اگر ناک کے نیچے باندھنے تو باندھنے دو سینے کے اگر باندھے تو باندھنے دو کلک میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھائے تو اٹھانے دو اور نہ اٹھائے تو بھی کچھ مت کہو یہ لڑنے کی چیزیں نہیں اس میں علی ماں کا اختلاف ہے اور وہ سب انہوں نے حدیثوں سے لیا ہے اس بنا پر یہ چیزیں لڑنے کی نہیں ہوتی بے نمازی کو نمازی ہی بناؤں لیکن یعنی جب نماز پڑھے تو جس انداز کی پڑھے اسے مت سوچے یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ کروڑوں مسلمان تو بغیر نماز کے مر رہے ہوں اور چند زندہ مسلمان ہاتھ سے اٹھانے یا نہ اٹھانے یا آمین کا آہستہ یا زور سے چہرے پر لڑ رہے ہیں اور کروڑوں مسلمان بغیر نماز کے مر رہے ہوں بس یہ اس کی فکر مت ہاتھ اٹھاتا ہے اگر اٹھاتا ہے تو بھی صحیح ہے نہیں اٹھاتا ہے تو بھی صحیح یہ اختلاف تو رہے گا امت میں رہنا چاہیے تو ہاتھ کا اٹھانا بھی حضور سے چاہیے ہاتھ کا نہ اٹھانا بھی حضور سے جو کہے گا وہ کہے گا کہ حضور اکرم کی حلیف ہے حضور کا اٹھانا بھی ثابت ہے نہ اٹھانا بھی ثابت ہے اور جتنے جتنے نماز کے طریقوں میں فرق ہے یہ سب حدیثوں سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے اور محبوب کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہے میں شرطے کے منسوخ نہ ہو تو اگر سارے کے سارے ہاتھ کے نہ اٹھانے والے بن گئے تو محبوب کے جو ہاتھ اٹھانے والی ادا ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے گی اس لیے محبوب کی ہر ادا پوری میں پائی جائے جب نماز پڑھیں گے تو کچھ لوگ ناستری کے ہاتھ بن لیں گے مل دیں گے اور کسی مل کے چھوڑ دیں گے مالکی میں سب مل کے دیں گے ہر ایک چیز چیزیں کہاں سے لائے مجھے کتاب میں لکھا ہے اس بنا پر یہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ سب ایک طریقے سے سب ایک طریقے پر رہ جائیں گے تو محبوب کی بہت ہی ادائیں چھوٹ جائیں گی ان مت سے تو یہ انتظام ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے محبوب کی ہر ادا پورے مجمے کے اندر پائی جائے کہ کوئی آدمی زور سے کہہ رہا ہے کہ ہم ہم کہہ رہا ہے اور سب سے محبوب کی ادا کر رہے ہیں محبوب کی نقل اتار رہے ہیں سمجھ نہیں آئے بچہ ہوں سب دوں گی نہیں بالکل یہ چیز ہے ہمارے محبوب کی ہر ادا ہر زمانے میں ہر جگہ پہ ہو رہی ہے یہ نماز کے بارے میں دوسرا نمبر ہے نماز بھائی اسے سیکھنا چلے بھر میں نماز سے سیکھنا تو ہماری نماز بھلا کیسے غلط ہوگی نہیں بھائی اس سے سیکھنا اپنے آپ کی نماز کو سنا سیکھو گے تو فرشتے تمہارے لیے پر آئے گی اور اگر سکھاؤ گے تو فرشتے تمہارے لیے دعائیں گے دونوں میں فائدہ ہے تمہارا ان شاء اللہ جب نماز صحیح بنتی ہے تو برائیوں سے رکنے کا برائیوں سے رکنے کی تعداد پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی بھلائیوں پر چلنا چاہتا ہے نماز میں طاقت ہے جو صحیح بن جائے اور بھلائی وہ ہے جو حضور نے بتائی برائی وہ ہے جو اس کے خلاف ہو اس بنا پر نماز کے ذریعے پورے دین پر چلنے کی تعداد پیدا ہوتی ہے اور دین پر چلنے کے لیے علم کی ضرورت ہے تو تیسرا نمبر علم کا نمبر ہے علم کے دو علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک علم فضائل اور ایک علم مسائل تبلیغ میں نکل کر فضائل کا علم ہے مسائل کا نہیں ہے تبلیغ میں نکل کر ہم جو علم چلائیں گے وہ فضائل کا علم ہوگا یعنی اعمال کی کیا قیمت ہے یہ علم ہوگا ہمارا مسائل کا نہیں ہوگا کیوں کہ مسائل کے اندر ہے اختلاف اگر مسائل بیان کرنا شروع کریں گے تو اس کے اندر ہوگی لڑائی اگر ہم یوں کہیں گے بسیں کے چار پھل ہیں تو صرف ہنسی ہنسی جڑ سکیں گے ساتھی نہیں جڑیں گے ان کے چھ پھل ہیں مالکی نہیں جڑیں گے ان کے سات پھل ہیں ہمبلی نہیں جڑیں گے ان کے آٹھ فل ہیں تو اس بنا پر ہم مسائل نہیں بیان کریں گے ایک حکمت یہ ہماری اگر فضائل پر امت کو لیں گے تو ساری امت کو ہم جوڑ سکیں گے ملیشیا کا ساتھی بھی جڑے گا اور مراکش کا رہنے والا مالکی بھی جڑے گا اور سعودی عرب کا رہنے والا ہمری بھی جڑے گا اور ہندو پاک اور بنگلہ دیش اور چرکی کا رہنے والا ہنجی بھی جڑے گا اور جڑ رہے اور ہندو پاک اور بنگلہ دیش اور چرکی کا رہنے والا ہنجی بھی جڑے گا اور جڑ رہے ساری جڑے اور میرا خیال ہے سبھی لوگ اس مجمے کے اندر ہنسی مالکی ہمری اور حدیث سب حضرات اس کے اندر موجود ہوں گے اور یہ برکت ہے سزائی کے اوپر جوڑ دیا اب جہاں مسائل شروع کر دی چلو ختم پھر ہر ایک چیز الگ الگ ٹکڑے ہو جائے یاد رکھیے بہت بڑے دل کی بات ہے بڑا بہترین اصول ہے کہ اگر تمہیں جماعتیں بیلجیم میں بھی جانا پڑے گا اور تمہاری جماعتیں ملیشیا میں بھی جائیں گی تمہاری جماعتیں سعودی عرب میں بھی جائیں گی ٹرکی میں بھی جائیں گے اس لیے مسائل کے ان کی بحث محرط ایک حکمت تو یہ ہے دوسری حکمت یہ ہے کہ جماعتوں میں نکلنے والے زیادہ تر غیر عالم ہوتے ہیں اگر مسائل کا بتانے ان کے سبرد کیا تو غلط غلط مسائل بتا دیں دوسری بڑی حکمت یہ ہے فضائل کے علم کے ذریعے آدمی میں دین کی طلب پیدا ہے یاد رکھیں قیمت معلوم ہو تو آدمی میں طلب پیدا ہو آج دنیا میں دین کا یہ حال بن چکا کہ لوگ دین کو اپنی دنیاوی زندگی کے لیے رکاوٹ سمجھتے ہیں دین کو ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں اور دنیا میں یہ حال ہے کہ دین کو اپنی ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں یعنی دین کو چاہتے ہی نہیں اب جو آدمی دین کو چاہ نہیں رہا اور آپ اسے مسائل بتا رہے کہ دیکھو یہ جمع کرنا دیکھو یہ مزدور کرنا دیکھو جیت کے فرق ہے اتنے بھاجی ہے ایک دکاندار دکان سے بیٹھتے نہیں لیے تمہیں بھائی میں تم کو سودا دینا نہیں چاہتا اور آپ دکاندار سے کہہ رہے ذرا پورا تو لیجیے وہ کہتا پورا تولنے کی بات تو بعد میں سودا نہیں دینا چاہتا آج ساری امت دین کو چاہ نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ دین جی ہے دین جی ہے اس کے اس لیے تو کیسے تیار سب سے پہلے تو اس کے دل میں دین کی طلب پیدا کرو اس کے دل میں دین کی قیمت پیدا ہو جائے وہ چاہنے لگے دین کی دین کا ذہن بنے آدمی دین پر چلتا نہیں شروع ہے شروع اس کا دین کا ذہن بنتا ہے ذہن تو ہے وہ ذہن جو ہے فضائی سے بنے گا قیمت معلوم ہوئی جائیے اسے ہیرا ہے بیر بیچنے والوں کے پاس چلے جاؤ پانچ بیر میں نہیں خریدے گی حالانکہ پچاس لاکھ روپے کا ہیرا ہے لیکن اس لیے جوہری بازار میں لے جاؤ وہ قیمت تو جانتا ہے وہ پچاس لاکھ روپیہ آپ کو دے دیں گے والی جانتی تو آج پوری امت دین کی قیمت نہیں جانتی اس بنا پر دین کو قربان کر کے دنیا دے دی تو فضائی کی تعریف کر کر کے کے کے کر کر دینی ذہن بنا دی انہیں پیاسا بنا دی ان میں دین کی پیاس آ جاتی جب دین کی ان میں پیاس آ گئی طلب آ گئی اب یہ کہیں گے کہ بتاؤ ہم نماز میں کیا کریں ہم پانی مانگ رہا پیاسا بن کے تم سے ہی پانی مانگے مسائل دوسری دوسرے کا تو اس کو یہ کہو کہ پیاسا بنانا ہمارا کام ہے اور پانی تم اپنے کیوے کا پیو اگر شادی ہو تو کسی شادی سے پوچھو اور اگر مالکی ہو تو کسی مالکی آنے سے پوچھو ہمارا کام تو ہے پیاسا بنانا پھر ہم پانی اپنے کنویں کا نہیں دیں گے تمہیں تم اپنے کنویں کا پانی پیو ہمارے کنویں کا پانی ہم نہیں دیں گے تمہیں ہے نا کتنی اچھی بات ہے کہ ہزار کے ذریعے آدمی کو پیاسا بنا ڈالو کو تلاش کرتا دیجیے گا اپنی اپنی جانکاروں سے تم کیا سو کر رہی ہو سخت سردی پڑ رہی ہو اور ایک آدمی آئس کریم کی دکان کھول کر بیٹھ گیا نہیں نہیں چلے چلے بھی لوگوں لیکن لحاظوں کی دکان کھول کر بیٹھ گیا سب لے لیں لوگوں نے تلے اور خوب میرے پڑے وہ گرم گرم ہوائیں چل رہی ہو کچھ وقت آدمی کمبل بیچنے کے لیے بیٹھ گیا اور اس وقت اگر آئس کریم کی دکان کھول دے تو جتنی آئس کریم بنائے گا سب سب جائے گا اصل طلب ہے اصل طلب ہے طلب تو فضائی کے ذریعے دین کی طرف پیدا کرنی یاد رکھیے تیسرے مسائل میں رکھیں گے فضائی فضائی رکھے لیکن ایک بات مجھے یاد رکھیے مسئلے کا کیا قیمت معلوم ہوئی عمل کی کہ نماز اتنی قیمتی ہے پوری دنیا میں بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی اللہ کرے گا قیمت معلوم ہوگی نا تین کون سی نماز وہ نماز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو یہ مسائل ہیں تو میں نے جو مسائل کی جماعت کے لیے اگر مسائل نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسائل کا سیکھنا فرض ہے مسائل کا سیکھنا فرض ہے فضائل ایک آدمی کو نہیں معلوم اور وہ نماز پڑھ لے گا نماز ہو جائے گی لیکن ایک آدمی کو مسائل نہیں معلوم اور وہ نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی وضو کرنے سے سارے چمکیں گے جہاں جہاں پانی جاتا ہے یہ ہے لیکن وضو کے اندر پانی اتنا باہر لوگ کہیں جو کہ سوکھا نہ رہے یہ مسائل میں سے نہیں معلوم تھا مسئلہ آپ کو اور آپ کی کوئی سوکھی رہ گئی آپ نے نماز پڑھی آپ کی نماز نہیں ہوئی آپ مسئلہ نہیں جانتے اس بنا پر اس بات کو یاد رکھنا مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے ہر مسلمان پر نماز کے مسائل روزے کے مسائل حج کے زمانے میں حج کے مسائل روزے کے زمانے میں روزے کے مسائل اگر تجارت کرتے ہو تو تجارت کے احتام شرعیہ اور مزدوری کرتے مزدوری کے احتام شرعیہ یہ سارے مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے لیکن تبلیغ میں نکل کر ہم نہیں سکھائیں گے ہم تو چالیس دن میں چار مہینے میں تمہارا ذہن بنا دیں گے ذہن بن جائے تو پھر اپنے مقام پر آ کر اپنے اپنے محل لے کے جانکار علماء سے پوچھو اب ہمیں مسئلہ نماز ہم کیسے پڑھے اور تجارت ہماری حلال ہے حرام یوں وہ نہ بتا سکتی ہوں جاؤ جہاں بڑے بڑے مفتی ہیں اور وہاں جا کے ان سے پوچھو یہ سارا تمہارا کام پانی کا تلاش کرنا تمہارا کام ہمارا کام تو صرف پیاسا بنا دیا یاد آ گیا سمجھ آ گیا نا مسائل کی اہمیت کم نہ ہونے پائے کہیں تم ہماری یہ تقریر سن کے سوچو تو منا نے مسئلہ نہیں جانتے تو کیا تمہاری ہے بالکل غلط بالکل غلط علماء باتیں گے یہ علم جانا جس لائن پر چل رہا ہے اس لائن سیکھنا پڑتا تجارت بتا دیجیے یہ ہے ذکر کا نمبر علم کے ذریعے عمل کا ڈھانچہ بنے گا اور ذکر کے ذریعے اس کی جان پڑے گی علم کے ذریعے راستہ معلوم ہوگا اور ذکر کے ذریعے روشنی آئے گی راستہ معلوم ہے لیکن اندھیرا نہیں جا سکتا اجالا خوب ہے لیکن راستہ نہیں معلوم پھر بھی نہیں جا سکتا تو علم راستہ بتائے گا اور ذکر اس کو اجالا دے گا اس بنا پر ذکر الہی بھی ضروری اچھا ذکر الہی میں ہم ذکر وہ بتائیں گے پورے عالم سے بچنے والے مسلمانوں کو جو حدیث میں آیا ہے اس میں ایک تو پرانی پارٹی تلاوت ہے ذکر کے اندر ایک تو ہے پرانی پارٹی تلاوت اور دوسرے سبحان اللہ وزیر اللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر بلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام اس کلمے کی فضائل سب اس میں موجود ہیں تو جنت کے کونے ہیں اور میں فضائل ہیں ایسے ہی درو شریف سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر درود بھیجا خدا اس کے اوپر رحمت نازل کرے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میرے اوپر ایک درود دیا تو اللہ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل کرے تو یہ درود شریف کا پڑھنا جو ہے اس کے بڑے فضائل ہیں سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام ایسے ہی استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم فاعتوب الیہ یہ یا کوئی دوسرا استغفار جو آپ کو یاد ہے کیا استغفر اللہ استغفر اللہ اس کے بھی بڑے فضائل حدیث ہیں جسے تیسرا کلمہ کہتے ہیں اور شریف اور استغفار سو مرتبہ تبصرہ سو مرتبہ شام اور قرآن پاک کی تلاوت اور پچھلے بیٹھنے کا اسٹار کھانے سے پہلے کیا دعا کھانے کے بعد کی کیا دعا جو حدیث میں آئی ہے اور اس میں جانے سے پہلے اس کے بعد بازار میں جانے کی کیا دعا مسجد میں داخل ہو مسجد سے نکلے یہ ساری دعائیں کتابوں کے اندر محفوظ ہیں ہمارے ساتھ تو یہ اذکار مصنوعہ میں آئے گا تو یہ اذکار مصنوعہ اور یہ تین چھ تصویر اور پرانے کی تلاوت اتنا ذکر تو ہم ہر مسلمان کو پورے عالم میں بتا سکتے ہیں کوئی ہمارے سامنے دلیل نہیں پیش کر سکتا کیونکہ حدیثوں کے اندر موجود لیکن اس کے علاوہ بہت سے لوگ مختلف مشائق سے وابستہ ہیں مختلف مختلف بزرگوں سے ان کا تعلق ان بزرگوں نے انہیں ذکر بتایا ہے تو وہ ان بزرگوں نے بتایا ہوا ذکر اپنی ذات سے کرے اس کی دعوت دوسروں کو لگے اس لیے بزرگا نے دی جو ذکر کسی کو بتاتے ہیں وہ اس کے مزاج کے اعتبار سے بتاتے ہیں اگر وہی ذکر کوئی دوسرا آدمی بغیر اپنے شیخ کی اور اپنے استاد کی اجازت کے بغیر اگر کرے گا تو بعض مرتبہ دماغ پر گرمی آتی ہے وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے ایک کو مفید ہے دوسرے کو نہیں لیکن یہ بتائے ہوئے اداکار ہے وہ تو جس کے شیخ نے جس کو جتنا بتایا وہ کرے لیکن اس کے دوسروں کو دعوت نہیں سب کو دعوت دینے کے لیے ذکر ہے جو میں نے حدیث والے بتایا یہ تو پورے عالم میں آپ دعوت دے سکتے ہوئے سرسن کو بتایا ہوا ہے یہ پر چلے لیکن ہم منع اسے بھی نہیں کریں گے کسی بزرگ نے کوئی ذکر بتایا کسی کو نہیں کرتا ہے اس کا منع نہ کریں کئی بزرگوں سے تعلق رکھنے والے ایک جماعت میں اگر جا رہے ہیں اور اپنے اپنے شیخ کے طریقے پر وہ اپنا ذکر کر رہے ہیں کرتے اس کے اندر بھی کوئی یہ بات نہیں میرے بزرگ کے ماننے والے جتنے زیادہ اور تیرے شخص کے ماننے والے ودے ایسی پارٹی بننے والی بات بالکل نہ ہونی چاہیے سارے مسلمان دین کے ماننے والے ایک سال کے بعد رہے چل اس سے سب کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے یہ تو ہے بھائی بہت موٹی موٹی سی بات ذکر کے ذریعے اللہ کا اتنا دھیان جما لے گیا آدمی کہ آدمی گناہوں ہو کے بچ گیا پڑھائی کے اندر بھی گنا کرنے کا جی چاہے تو آدمی کو یہ دھیان آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا اگر میں پلان بنا رہا ہوں تو اللہ مجھے سن رہا ہے ذکر کے ذریعے اتنا اللہ کا دھیان ہے یہ تین نمبر میلے میں آئے گی پہلا نمبر طلبہ دوسرا نمبر نماز اور تیسرا نمبر علم میرے پاس یہ سکے زمانے میں نما نہیں ایک طرف کلمے کی دعوت تھی اور ایک طرف تعلیم کے حل چپکے چپکے ہوتے تھے اپنے اپنے گھروں میں اور ایک طرف اللہ کا دھیان جمانے کے لیے ذکر تھا اچھا ایک چوتھی چیز میں آپ کو بتاؤں چوتھی چیز ہے اکرام مسلم ہر مسلمان کا ہمیں اکرام کرنا چاہے جیسا رنگ ہو اور چاہے سی وہ زبان بولتا ہو ہمیں اس کا اکرام کرنا ہے اگر مسلمان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے چاہے جہاں کا رہنے والا چاہے وہ مسلم ہمیں اس کا اکرام کرنا ہے اکرامی مسلم کے نمبر میں ایک بات سمجھ لو اکرامی مسلم کے نمبر سے دس آدمی کی جماعت ہر آدمی دوسرے کا اکرام کرے تو آپس میں محبت ہو ہر آدمی دوسرے کی خدمت کرے تو آپس میں جو اور اگر کسی نے یہ سوچا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ نو میرا اکرام کرے دوسرا نے یہ سوچ رہا کہ یہ نو میرا اکرام کرے تو اکرام کا چاہنے والا تو ہے ہر ایک اور اکرام کا کرنے والا کوئی نہیں تو یہ لڑائی ہو جائے گی اکرام وسیم کے نمبر پر ہی اور اگر اکرام وسیم کے نمبر سے آپ نے یہ سوچا کہ میں تو ہوں اکرام کرنے والا اور یہ سارے ہیں مسلمان میں اس سب کا اکرام کروں گا ہر آدمی یہ سوچ رہا تو اکرام کے کرنے والے ہوں گے دس اور اکرام کا چاہنے والا ایک بھی نہیں ہوگا تو ان میں آپس محبت ہو جائے گا سمجھ آئے گی بات مسلمان کا اکرام کرنا ہے چاہے وہ گنہگار ہو اگر مسلمان گنہگار ہے پھر بھی اس کا اکرام کرنا بازاروں میں آپ جاؤ گے کشتر میں تو کوئی آپ کو جوا کھیلتا دکھائی دے گا کوئی مسلمان آپ کو شراب پیتا دکھائی دے گا کوئی مسلمان آپ کو ہندی کا گوشت بیچتا دکھائی دے گا ہمیں اس حرام میں مبتلا لیکن پھر بھی آپ اس مسلمان کا اکرام کریں کسی دنیا غرض کے لیے نہیں بلکہ اس کو دین پر لانے کے لیے دنیا کی حرت کے لیے مسلمان کا احترام نہ جائے دین کی فضا بنانے کے لیے دین پر لانے کے لیے کسی مسلمان گنہگار مسلمان کا احترام کرنا یہ ضروری گنہگار مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے پاخانے میں لطپت بچہ بچے سے محبت ہے ماں کو گندگی سے نفرت ہے بچے کو پھینک نہیں دیتی گندگی کو صاف کرتی ہے دھوتی ہے اور بھی بچے کو سینے سے لگاتی ہے ہوتا ہی ہوتا تو ایسے ہی یہ مسلمان گنہ گار ایسا ہے جیسے پہانے میں لطف بچتا اسے ہم پھینک نہیں دیں گے خوشاوت کر کے مسجد کے اندر لائیں گے ایمان کی باتیں سنے گا دھیمے دھیمے میں توبہ کرے گا جماعت میں نکلے گا اللہ کے دل کا دائی بنے گا ہر کسی لگا گا یاد رہے گی یہ بات نفرت کی نگاہ سے گا مسلمان کو مت دیکھنا اگر ایسا کرو گے تو مسلمانوں کے دو گروپ بنے گے ایک گروپ تو ڈالے کا اور دوسرا گروپ کا اور یہ جتنا بے دینوں کا گروپ ہوگا نا اسے دہلی اپنائیں گے اور سینے سے لگائیں گے اور اس کو طاقت دے کر دیندار گروپ سے لڑا دیں گے ایسے بے وہ کیوں بنے ہم اپنے رام سا کے الگ کر دیں تیسرے بچوں کا نہ رہیے جیسے ہم دیندار مسلمان سے محبت کریں گے ایسے ہی ہم بے دین مسلمان سے بھی اکرام کریں گے نفرت نہیں کریں گے بڑی حکمت تو ہم اسے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے پر لا سکتے ہیں اور اگر آپ نے نفرت کی رشوت لیتا ہے حرام کرتا ہے نہیں تانے مارنے شروع کر دی تو پھر اس کا گن الگ ہوتا چلا جائے گا وہ ان سے جا کے مل جائے گا ذہیے سے پھر وہ اسلام سے بھی نکل جائے گا ابھی تو مسلمان ہے وہ گنہگار اور پھر وہ گنہگار مسلمان نہیں رہے گا پھر وہ دہلی بن جائے گا تو ہم نے اس کو جہنم کی طرف دھکا دے دیا ایسا مت کر اسے خوشحال کر کے انگلی پکڑ کے اسے جنت کی طرف لاؤ آج کا زمانہ صرف سنا دینے کا زمانہ نہیں یا صرف کتاب پڑھا دینے کا زمانہ نہیں چھوٹے بچے کی انگلی کے جیسے چلایا جاتا ہے اس طریقے سے مسلمان کی انگلی پکڑ کے اسے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دن پر لانا جب جبھی آئے ہو تم بھائی تمہاری بھی انگلی پکڑ کے کوئی لانے والا لایا ہے تو تم بھی کسی کی انگلی پکڑ پکڑ کر لاؤ خدا پر تو پاشتہ مرحل خدا کی مہربانی تیرے اوپر تھی دوسروں پر مہربانی کر کس گنہگار مسلمان کو جانتے ہو یہ کیا ہے یہ گنہگار مسلمان کیا ہے یہ گنہگار مسلمان وہ ہے کہ جس کی سفارش قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کے سامنے کریں گے اللہ کے نبی کون ہے شفیع المذنبین سنا ہے کبھی شفیع یعنی گنہ گاروں کی سفارش کرنے والی ملک کا کوئی بڑا آدمی اگر کسی کی سفارش کا تم پر تو تم اس کا کتنا احترام کرو گے اس کی سفارش تو ملک کے صدر نے کی یا اس کی سفارش حضرت جی نے کی اس کی سفارش آپ حضرت شیخ نے کی تو کتنا اس آدمی کے احترام سے حضرت شیخ نے اس کی سفارش کی اور جس کی سفارش محمد حضرہ والے اور تاریخ تمری والے احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جس دنیا مسلمان کی سفارش کریں ہم اس مسلمان کو گری نہیں جا سکیں ایک روزیا تعلیم میری بات سنی کیوں مار رو دیے ان کا آج ہم نے مسلمان کو پیدا اس نے مسلمان کی حضرت ہمارے دلوں میں پیدا کر لیکن ایک بات کی دھیان ایک مناسب بات گنہگار مسلمان کا اکرام کریں گے گناہ کا اکرام نہیں کریں گے گناہ کا اکرام نہیں کریں گے گناہ جو ہے وہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اس کا اکرام نہیں کریں گے اس سے تو سڑیں گے سڑیں گے اندر بھجن ہوں ہوگی آنسو بہائیں گے تنہائیوں میں روئیں گے اے اللہ ہمارے ہوتے ہوئے تیرا حکم بازاروں میں ٹوٹ رہا ہے اے اللہ تو ہمارے جو تم نے سے میرا کام ہوتا دیکھی پہلے ہاتھ سے روکے طاقت میں ہو زبان سے روکے طاقت میں ہو تو دل کے اندر چورے اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اللہ کے حکموں ہوئے دلوں کے اندر ایک رنگ کا پیدا ہونا یہ بہت ضروری بہت نازک بات ہے مسلمان کا اکرام کرنا ہے اس کے گنا کا اکرام کرنا گنا سے نفرت مسلمان سے محبت یاد رہے گا اکرام مسلم کے نمبر جو میں نے بیان کیا بات زیادہ لمبی چوری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا بات پانچواں نمبر ہے تصحیح نیت یعنی نیت کا صحیح کرنا یعنی اخلاح نیت کا خالص کرنا دین کا جو کام ہم کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں دنیاوی غرض کے لیے نہ کریں یاد رکھیں دین کا کام دنیاوی غرض کے لیے نہ کریں اگر دین کا کام دنیا کی غرض کے لیے کیا تو پھر یہ دین نہ رہا یہ بھی دین ہو گئی شہید بھی ہے اور غرض آگے دنیا کی تو لگے شہید اور ساری بھی جھنڈ لگے اور ایک رنگی اس نے جنگل دیا باندھ میں پیاسے کتے کو پانی پلایا وہ جنت کے چلیے کیونکہ دنیا کی جو غرض ہے کتا سے تعریف ہی کرے گا اور جنگل بیابان میں سرنگی کو پانی پلا دے دیکھ لے گا خالی صلاح کو راضی کرنے کے لیے کیا اتنے چھوٹے سے عمل کر کے جنت کی چلی اور وہ بڑا بڑا عمل کر کے جانے میں چلے گئے کیوں ان کی نیت میں حکومت تھا کہ ہمارا نام ہو جائے تو یاد رکھنا بھائی دین کا کام کرنے والے اچھی طرح سمجھ لیں دنیا کی جو غرض ہے نہ مال کی محبت نہ اقتدار کی محبت مال مرتبہ دین کے ذریعے اپنا وقار قائم کیا جاتا ہے بعض مرتبہ دین کا کام کر کے لوگوں سے پیسے وصول کیے جاتے تو اگر کسی نے دین کا کام کیا تو پھر یہ دین نہیں ہے یہ کھانا کمانا ہے اس سے اچھا دکاندار ہے پھر دنیا میں رہتے دنیا کمائی دین ورفع دنيانا بتمهيق ديننا فلا ديننا يبقى بلا ما نرفعه ہم دین کو پھاڑ کے اپنی دنیا پر ٹیبل لگا رہے ہیں چلو تو دین بچا چلو چلو پھاڑ دیا اور جب دنیا بچی چلو وہ تو ختم ہو گئی والی ہے تو کبھی دین کو ذریعہ نہیں بنانا دنیا دنیاوی اغراض کا پھر دیکھو دین میں کتنی طاقت آج اور یہ ساری دنیا کے اندر تبدیل کے کام کی طاقت جو ظاہر ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت جو کام کرنے والی ہے جان اپنی قربان کر کے مال اپنا قربان کر کے دنیا کے اغراض بغیر کام کر رہی ہے اس کا اثر ہے حالانکہ کام کرنے والوں کی زیادہ صلاحیت نہیں اسی بنا پر صحابہ جب دین کا کام کرتے تھے تو وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ ہماری دنیا قربان کتنی ہوئی اور آج کل سلمان جب دین کا کام کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس سے میری دنیا بنی ابھی ہمیں ایسا نہیں سنتے اسی لیے ان کے دین میں اتنی طاقت دی ہے سرکس طاقت تیل دی اور آج ہمارے دین میں وہ طاقت نہیں رہی اس بنا پر ہمارے زمانے کی جو سرکس طاقتیں ہیں وہ ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہیں اور ہمارے ان کے سامنے ٹکے ہوئے ہیں کیوں کہ ہمارے دین میں طاقت نہیں کیوں کہ نیت اخلاق نہیں اخلاس پیدا آسان طریقہ کیا اپنی جان لگاؤ اپنا مال لگاؤ اور کچھ نہ چاہو نہ تو یہ چاہو کہ میری مانی جائے نہ یہ چاہو مجھے مشورے میں بلایا جا نہ یہ چاہو میرا کوئی مقام ہو نہ یہ چاہو کہ میری مان کر چلے بالکل نہ چاہو نہ مال چاہو نہ جان چاہو یہ کیا اخلاص ہو جائے میں اخلاص چلے گیا احساس کرتا تو بعد میں شروع میں اخلاص ہوتا ہے بعد میں ختم ہو جاتا ہے نماز کے اندر سجا کر رہا تھا سبحان رب اعلیٰ تین مرتبہ پڑھا پھر اللہ کے لیے پڑھا پتا چلا بالکل اور آ گیا اس کو دکھانے کے لیے پڑ گیا اس میں اخلاص اور بعد میں اخلاص نہیں کر سکتا اس لیے تک ہمیں کٹوتے رہنا پڑے گا کہ میں اخلاص کے ساتھ چل رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگتے رہو جو فکر مند رہتا ہے تو اللہ سے اخلاص پیدا کر نام تبلیغ رکھو دعوت رکھو نفر کی شبی اللہ رکھو خروج کی شبی اللہ رکھو اللہ کے راستے میں نکلنا رکھو یہ سدر ہے میں نے ساری باتیں اس کی اس میں لڑنے لڑ لگے ہیں مولانا نے تبلیغ کہا تھا اس نفر کی شبی اللہ کیوں کہہ رہا لڑائی مت بناؤ اس تبلیغ کو بنی اسرائیل کی گائے مت بناؤ شیطان کا بہت بڑا داؤ ہوگا سنا جمع کسی کہہ گئی یہ جو جھوٹے ہیں کس کی مانی کیا اسے جھوٹے اس میں بڑا اختلاف ہے بھائی یہ چیزیں لڑنے لیے ہمیں گاڑی سے کام لیں دماغ کو ذرا گول بناؤ بناؤں نہ مت رکھو ایک جگہ جا کے بات نہ کر جائے تمہارے دماغ ذرا گول بنا دو بولنے والے اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق بولیں گے آدمی کی زبان سے بھی بات نکلتی ہے تو اس کی اپنی استعداد ہوتی ہے اس لیے تم ذرا اس کو نبھا سکتے نمبر مت یہ جماعت بہت اچھی اصول سے چل رہی ہے یہ اصول سے نہیں چل رہی بھائی جو اس سے نہیں چل رہی حضرت جی کے نمائندے یہاں پر ہو تو خوش خوشی کے ساتھ اسے اصول کر لیا ایک تو غلطی نہ کرنا اور ایک دوسرے بھی غلطی میں دینا یہ ہے کمال ایک تو اپنی سائڈ پر موٹر چل رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک دوسرا بھی غلط سائڈ رانگ سائڈ آ رہا ہے شراب پی کر آ رہا ہے ایک اس کی غلطی کا نبھانا بھی تیری ذمہ ضروری ہے اور اگر تم فخر کر رہا ارے میاں ہم تو رائٹ سائڈ پر ہیں ہم تو صحیح چل رہے ہیں وہی غلط چل رہا تو اپنی اکڑ مکڑ میرے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا چار پیڑے مریں گے چار بچے مریں گے اور تو اگر زندہ رہا تو موٹر تین ختم ہو چکی ہوگی زیادہ سے زیادہ کچہری میں جا کر تمہیں ثابت کر دے گا کہ میں صحیح تھا میں ہاتھوں صحیح تھا زیادہ اپنا اس پر رہنے کا فخر بھی مت کروں ہم بڑے اصول کا اور ہم بہت اصولوں میں چلنے والے اور یہ تم بہت بے اصول کہاں سے گھس پڑے ہیں ذہن کے اندر زندگی جی، تو کوئی نبھا کر چل رہا ہے تم بھی دوسرے میں نبھا کر چل ایک آدمی وہاں سے نکل کر آ گیا اب اسے نبھا اگر اس کے تم ایپ کو بیان کرتے ہو جس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے بیٹری کی جگہ پر تھوڑا ہو گیا تو تم زندگی اسی کر کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہو غلط غلط سمجھداری بھی صحیح خریداری بتائی حکمت کے ساتھ اسے جیت کرو اسے تنہائی میں بلا اسے کہو کہ بھائی اسے کمپیوٹر اسکول ہے اس کے امیر اسے کہو اسے سمجھاؤ اس کا ذہن بناؤ وہ گندگی دور تک نہ پھیلے دور ٹھیک کر لو یہ تمہارا کما سامنے والی موٹا جو رنگ سائڈ سے آ رہی ہے وہ شراب کیا ہوا ہے تو تم اکر مکر میں مت رہو میں تو کے ساتھ چل رہا میرے بھائی تھوڑا سا ناچ اور نیچی کر دے کسی کے ساتھ بھی چل رہا ہے اور ناچ بھی نیچی کر دے تھوڑی اور اپنی لوٹوں کو پھر ایک طرف لے لے دو منٹ ذرا دیر لے لے گی اس بے وسری کرنے والے ذرا گزر جانے دے اس کے غلطی سے پیسا جب شراب پی کے چلا رہا ہے تیری موٹر محفوظ ہوگی اس کے بعد سکتی تو چلا گیا وہی غلطی یہ ہوگی تیرے آدمی بھی مر جاتے ہیں اس کی غلطی نہ نبھانے سے تیرے آدمی جو مر جاتے ہیں یعنی دوسری جماعت کے بھی اصولی کے تذکرے کرنے سے جو غیبت کے اندر تو مبتلا ہو جاتا ہے اور غیبت کا گناہ تیرے اندر آتا ہے اس کے بجائے تو کا تو غیبت میں مبتلا ہو رہا بھائی اصل اس وقت کا استعمال کر تنہائی میں لے جماعت کو سمجھا آدمی اگر غلطی کر رہا تو اسے الگ ملا کر سمجھا یہ سنجیدگی کی بات ہے ہمارے پاس ہندوستان میں کیسی الگ بنا آتی ہے ہمارے پاس ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں اس قسم کے لوگ آتے ہیں بھائی کسی کو پتا تو نہیں چلتا حضرت جسے بھی ہم نے عرض کر دیا کہ اگر تعالیٰ آئے گی اگر آپ کی اجازت ہوگا ماہر باہر اس کو سمجھا دیں حضرت بھی جی، حضرت ہم نے کہہ کر دیا منصوبہ بہت اچھا ہے کہ ہمارا دل سب سے صاف ہے اور تم ماہر باہر ٹھیک کر دیں بہت کچھ آتے رہتے ہیں پرائیویٹ خطوط آتے رہتے ہیں شکایتیں آتی رہتی ہیں پلائی یہ کر رہا فلاں یہ کر رہا سکتے ہیں بعض مرتبہ ایک آدمی کے ایپ کو دیکھتے ہیں لیکن چند دنوں کے بعد وہ توبہ چلا کر چکا ہوتا ہے اللہ کے میں معافی مانگ چکا ہوتا ہے اور تم اسے متحم بنا رہے ہو لوگوں کے سامنے تصویر کر رہے ہو اگر اس نے معافی مانگ لی اور تم نے پھر لوگوں کے سامنے اسے رسوا کیا تو کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ اس ایپ میں مبتلا ہوئے بغیر تو نہیں مرے گا یاد ہے کہ دوسرے کی غلطی کو نبھانا بھی ہے اور خود غلط نہیں کرنا مجھے نے مثال لیے بہت اچھی رہے لکھا ہوتا ایل یعنی اناری یعنی اچھا، نہیں جانتا لرن یعنی اناری اناری کو نبھا کی بات میں پورے میں چلنے والی دنیا کا کوئی کام کرنے والا ہے میرا بھائی اس کے میں کوئی غلطی ہے تو کرتے ہیں جو مجھے روپیہ نہیں نمبر نہیں ایک جماعت کو بھی اصولی سے کر رہی اور دوسری جماعت اصول کے ساتھ چل کے سفر کر رہی یہ دونوں برابر ہو شیطان کا تو بھاؤ ہی یا تو غلط کرا دے یا کرنے نہ دے یا صحیح کرا دے فخر پیدا کر دے گڑبڑ ہو جائے صحیح وہ ہے کہ جو اصولوں کے ساتھ چلے اور سیدھی توازن کے ساتھ چلے اپنے حقوق کو چلے چھٹا نمبر جو میں نے بتایا ہے وہ ہے تبلیغ اللہ کے دین کی محنت یہ پوری امت سے دے اس میں ایک جو ہے مکانی کام ایک ہے باہر کی نقل حرکت اس سے دو حصے ہیں جو لوگ جماعتوں میں نہیں جا رہے وہ یوں نہ سمجھے کہ ہم محروم القسمت ہو گئے یہاں سے نکل رہے بالکل نہیں ہرگز نہیں محروم القسمت نہیں ہو پائے قسمت نہیں ہو یہ لو کہ ابھی اگر ہم چار مہینے کے لیے نہیں جا رہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کر کے ہم ترتیب بنا کے چار مہینے کے لیے جائیں گے جو لوگ ابھی نہیں نکل رہے نا وہ میرا خیال ہے نیت کر لیں ان شاء اللہ کہ جلدی سے جلدی اپنی ترتیب بنا کر ہم بھی ان مبارک انسانوں کی طرح چار مہینے کے لیے کہو ان شاء اللہ اللہ تو تربیت ہے اللہ کے اللہ تعالیٰ سہولت لیکن جب تک آپ نکلو اس وقت تک مقامی کام کرتے رہو اور یہ باہر نکلنے والے باہر نکل کر کام کرے باہر نکل کر کام کرنے سے جذبات بنتے ہیں اور اپنے مقام پر رہ کر کام کرنے سے بنے ہوئے جذبات باقی رہتے ہیں اگر مکانی کام نے کیا تو جذبات ٹھنڈے ہو جائے اس سے یورپ کے اندر مکانی کام نہیں ہو تمہاری نقل حرکت بھی ہو اور ہر مسلمان یہ سمجھ رہا ہو کہ دعوت میرے ذریعے ان کے بعد تو نبی آنے والا نہیں دعوت میرے ذریعے اب رہی عمومی دعوت یہ کوئی کوئی دے گا رہی خصوصی دعوت ہر آدمی دے گا یہاں تک جیسے بیوی بچوں کو دعوت ہر آدمی دے گا یا یو اللہ دین آمن کن تو جب تمہاری تم نہ رہا تم مسائی تم لوگ تم رائی میں تم لوگ مسکول تم نے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور جس جس کی ذمہ داری تم پر ہے ان سب کے بارے میں قیام الدین پوچھا جائے گا یا میں بتا دوں تو یہ حدیث اور وہ آئے ہر مسلمان بتائی بتائی خدا جی سلی ادنی اللہ علیہ بصیرت انبن سب علی اس میں تو سارے حضور کے ماننے والے دعوت دیں اس بات کی آئے کہ تیری بتا رہی ہے اس سے مراد ہے دعوت کے خوشی ہر آدمی خوشی جی کو دعوت دیتی ہے ملنے جلنے والوں کو بھی فرق سے نہ کرتے ہیں پسند کو میں زیادہ نہیں کھولتا اور ایک ایک شفٹ کھولنی شروع کرو جانا ایک ایک شفٹ دو دو گھنٹے کی ہے ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی تین تین گھنٹے لیکن میں بالکل تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تمہیں دے رہا ہوں ہاتھ میں تاکہ اچھی طرح منہ میں لکما لیتے رہو اس کا اور ہزم بھی ہوتا ہے ان چھ نمبروں میں رہنا ہے نہ کوئی اختلافی بات کرنی ہے کمال ہوگا تمہارا اور نہ کوئی سیاسی بات کرنی ہے اور نہ کسی سے کوئی مناظرہ کرنا ہے اور اگر کوئی تم سے مناظرہ کرنا ہے تو سرینڈر کر دو ہم ہار گئے تو جیت ڈنک مارا اس نے کاٹا فون دکھائی دے گیا فون سے بچانا فون مارا ہوتا ہے اور سوچ دھیرے دھیرے کام کرنا اس کی جیسے کھٹمن اور کھٹمن جو ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے پتہ نہیں چلتا اور اپنا کام کر کے وہ آگے چلا کر آگے سجانے میں مشہور ہو گیا اور وہ کھٹمل دوسری جگہ میں مشہور ہو گیا جب آپ یہاں سجانے سے فارغ ہو گئے وہ کاٹنے سے فارغ ہوا پھر وہ آگے بڑھ گیا اور آپ یہاں سجانے میں مشہور ہو دوسری جگہ کاٹا تو یہ ہمارا کام ٹھنڈے طریقے سے ہوتا ہے لوگوں بدلتی رہیں ان میں جین آتا رہے آخر کا آتا رہے چور چوریاں چھوڑتے رہیں بکرتیاں چھوڑتے رہیں جنا جنا کو چھوڑتے رہیں نوجوان لڑکے ماں باپ کی خدمت پر آ جائیں ملازمین اپنی ڈیوٹی پر باقاعدہ رہیں کسی قسم کا اس کے اندر خیانت نہ کریں رشوتیں نہ لیں جب یہ پورے ملک کے اندر یہ سیدھا عام ہوگی نا تو پھر اوپر والے سوچیں گے کہ یہ سائز سے ہوا پھر وہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں بےچارے ہم سے کچھ نہیں مانگ رہے اور وہ انسان میں انسانیت پیدا کر زیادہ زیادہ جوش نہ نہ دھیمے دھیمے انہوں نے جیسے کسی گھر تعلیم کے ہلکے ذہنوں کا بدلنا اب میں کام کا طریقہ بتا رہا ہوں اس کے اندر واپس جانے والے بھی غور سے سنیں کیونکہ جو واپس جا رہے ہیں وہ بھی نیت کریں گے مکانی کام کریں گے اور مکانی کام کیسے کرنا اسے میں بیچ میں دوران میں لے آؤں گا جلدی مہینے کے تین دن آپ نکلو گے واپس جانے والے تعلیم کرو گے کرو گے کیسے کرو گے تو وہ بھائیوں کے سامنے میں کر رہا ہوں اسے آپ جان سکتے ہیں کہ جس میں آپ کا وقت مشغول رہے چھ نمبر میں مشق ہے اور چند کاموں میں آپ مشغول رہے وہ چند کام کیا ہیں یا تو دعوت دینے کا کام ہو یا تعلیم ہو یا ذکر و تلاوت ہو یا نماز ہو یا خدمت ہو ان چند کاموں میں آپ کو مشغول رہنا ہے یاد رہے گا ذہن میں بٹھا دعوت تعلیم ذکر و تلاوت عبادت و نماز اور خدمت گزاری یہ چند کام ہے ہمیں ہم چوکری نہیں بنا رہے چار چار چار چار ایسی چوکری نہیں بنا رہے حضرت کی ذرا چوکری بنانے کو منع کرتے حضرت ہم بھی ہو جانا چوکڑی چوکری کی پانچ بھی ہو جائے ذکر تو تلاوت والا کر دو تو چھ بھی ہو جائے تو چوکری نہ بنا سمجھ میں آیا یہ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ جو چوکری نہ بولے والی اسے جانتے ایسا بالکل جنہوں نے کر دینا چاہوں گا یعنی غلط چیز نہ آ جائے خارجی چیز نہ آ جائے ہر کیف یاد رہے گا دعوت تعلیم ذکر تلاوت عبادت و نماز اور خدمت سب کا مطلب دعوت کرنے عمومی گشت ہے خصوصی ہے طور کرتے ہیں سمجھانے مجموعے کے اندر خطاب کر رہے ہیں یہ سب آ جاتا ہے تعلیم کے اندر نماز کی تعلیم کے حلقے بھی آ جاتے ہیں نمبروں کا مذاکرہ بھی آ جاتا ہے کتاب کا سنانا بھی آ جاتا ہے ایک دوسرے کی نماز اور دعاؤں کرانا بھی آ جاتا ہے یہ سب تعلیم جاتا ہے ذکر تو میں رکھنا چکا ہوں عبادت کے اندر یہ نماز آ جاتی ہے نقلیں سے نظر فرض وغیرہ سب آ جاتا ہے اور خدمت جو ہے ساتھ بھی کرو امیر کی بھی کرو اگر کی کرو اپنا کام اپنے سدھار سے کرو یہ سارا خدمت میں آ جاتا ہے ان چند کاموں میں تو وقت لگانا ہے یہ بھی فرشتے نہیں ہو انسان ہو کچھ ضروریات بھی ہیں اس میں بھی لگنا ہے لیکن بقدرے ضرور ہے کھانا اور پینا پیشاب اور پہانا سونا اور ضرورت کی بات کرنا کرایہ کتنا ہوا ہے میرے دن میں میرے دن میں کتنے پیسے آتے ہیں یہ بس کہاں جا رہی ہے یہ ریل کہاں جا رہی ہے اس ٹرین کہاں ملے گی ضرور چیزیں یہ تو بولنا پڑے گا لیکن اپنی گھریلو چیزیں کاروباری چیزیں جماعت کے کر اسے نہیں بولنا کیا رہے گا وہ کے نمبر ساتواں نمبر بھی ہے کل بھی وہ لا اور بے فائدہ باتوں سے بچنا جس میں نبین کا فائدہ دنیا کا فائدہ نہ آخر کا فائدہ ایسی باتوں سے بچنا ہمارے میں اختلافی بات نہیں کرنی سیاسی بات نہیں کرنی کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرنی کسی پارٹی کی مخالفت نہیں کرنی کے کام نہیں لگ رہا جو آئے سے ملنا اور اپنی صفات کو بتا دے گا اس صفات پیدا کر تم امن سے پوری دنیا میں کام کر سکو ان شاء اللہ لوگ سمجھ جائیں گے میرے لوگ یا سب سے باہر نہیں دیتے بڑی حکمت ہے وہ چند باتیں ضرورت کی میں نے بتائی کھانا اور پینا مقدر ضرورت تو بالکل کھانا چھوڑ دے سمجھا کے کھلاؤ سونا مقدر ضرورت پیشاب پاخانہ مقدر ضرورت اور اسی طریقے سے بات کرنا مقدر ضرورت چند باتیں وہ ہیں کہ جس سے بالکل لیا بچنا ہے پرہیز ہے ایک تو کسی کے مال یا کھانے یا کسی کی چیز کی طرف دل کا خیال نہ جائے ایم میں سے اشراف کہتے ہیں دوسرے میں زبان سے بھی نہ مانگی کیونکہ جو دائی ہوگا وہ شاعر نہیں ہوگا جو دائی ہوگا وہ شاعر نہیں نبی دائی تھے ماں اثر ہے لیکن اب یہ کسی سے مانگتے ہیں کس سے مانگنا کسی سے نہیں دعوت والا کسی سے مانگے گا دعوت کا نام لے کر اگر اسے مانگے تو ہمارا بھیجا وہ آدمی نہیں وہ الگ سے آدمی ہے تبلیغ کے نام پر اگر مانگے تو اچھی طرح سے یورپ سن سنگیے وہ ہمارا بھیجا ہوا آدمی نہیں ہے مطلب بنی لان گا ایک تو دن خیال نہ ہو کسی چیز سے لینے کا نہ زبان سے مانگے اچھا میرا ہی مولا نا مار ہے تو میں اسے بھی استعمال کر سکتا ہوں جی کر سکتے ہو لیکن اس میں بھی آپ فیس خرچی خرچ نہیں کر سکتے سادگی پر لاؤ زندگی کی اچھا۔ چاہے یورپ میں ہے زندگی کو جتنا سادگی پر لاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر جتنی زندگی قریب ہوگی اتنا امن امان ہوگا اور اتنا اقتصادیات کا حل ہوگا اور یہ پاک والوں نے یورپ والوں سے ہم زیادہ دیتے ہیں پیسہ بھی اچھا خاصا بچا لیتے ہیں یہ لوگ یورپ یورپ پر میں سارا پورا ہیں اور یہ بچا بچا کے اپنے ماں باپ کے لیے بھیجتے رہتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ سادگی پر لانا ہے زمین پر لیٹنے کے عادی بنے بستر اٹھانے کے عادی بنے پیدل کرنے کے عادی بنے کیونکہ تمہیں اپنی خاطر جنگلوں میں بھی کام کرنا ہے ہمارے افریقن بھائیوں کو جنت میں لے جانا بھی لے جانا کوئی جا سکتا ہے کیونکہ تھوڑا اپنے آپ کو تکلیف اٹھا سکتا یورپین بھائیوں کو بھی لے جانا افریقن بھائیوں کو بھی لے جانا نائجیریا کو بھی لے جانا زامبیا کے جو ہمارے افریقن بھائی ہیں انہیں بھی ہمیں جنت میں لے جانا اس کے لیے سادگی پر آ جاؤ خوشی کرتی نہ ساتھی کی بھی دعوت کیجیے کہیں کسی سے انکار پڑ گیا مطلب کتنی روٹی کھانے لگے پیٹ میں ہزم نہیں کیا دس کھانے لگے پر نماز پڑھ کے بیٹھ گئے فرض بھی چھوٹ گئے کتنی سادگی بھی نہیں کیا دماغ ہمارا چھپے میں نہیں ہے بول ہے لیکن زیادہ ایسا رام جی اچھا نہیں لوگ تم نے برداشت کی کتنی سادگی پر لے لو سادگی کا اختیار کرنا یہ اقتصادیات کا حل ہے سادگی کر کے جتنا پیسہ بچا لو گے یہ مستقل تمہاری آمدنی تیسری چیز ہے اس کو اپنی زبان میں شراب کہتے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ دوسرے کی چیز بنا اس کی اجازت کے مت لو روزہ لے کر چل گئی اس کی جماعت جانے کا بتائیں گے جوتا لے کر چل گئی اس کی ضرورت اجازت لے کر اور اگر وہ اجازت دے تو بے رہنی سے اس کی چیز کو استعمال مت کرو اگر وہ دے رہا ہے تو باندھنا حرج نہیں لیکن اس میں نے برف ڈال کے توڑنا یہ اگر لوٹا دیا کہ کرو پانی پیو گھٹی کرو کوئی حرج نہیں لیکن اس لوٹے سے برف توڑو یا گھر توڑو یہ سٹیا دیا سر کے نیچے لگا دیا لیکن دال کے اوپر ڈھکن نہیں ملا تو اس کا تکیا رکھ دیا یہ حرج مفت دلے دے رہے ہیں اپنے طرح استعمال کرو یہ ماسل کی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اس سے رہے گی یہ باتیں بچنے کی باتیں مانگو مت کسی سے کچھ دل میں خیال بتانے کے کسی کے مال یا کھانے کا اور بھائی کسی اپنا بھی مال ہے تو ہم دلو خرچی نہ اور اس کے ساتھ دوسری دوسری استعمال نہ کریں ہو اب مجھے بتانا کہ چوبیس گھنٹے کا وقت کیسے گزارنا چھ نمبر کی مشق چند باتوں تک پر مشغولی چند باتوں سے بچنا چند باتوں میں بقدر ضرورت لگنا اختلافی بات نہیں کرنا سیاسی بات نہیں کرنا کوئی مناظرہ کرے تو ہار جائے میں تو عربوں بھی کہتا ہوں اناس یو ہم فتح میں اسی میں ہماری کامیابی ہے ان شاء اللہ اب چوبیس گھنٹہ کیسے گزارنا اس کے اندر جماعت جو بنے گی اس میں سے ایک امیر بنے گا جسے امیر بننے کا شور ہے اس کے ساتھ خدا کی مدد نہیں اور وہ امیر بنانے کے قابل نہیں نہیں میں تو امیر نہیں بنوں گا اور اندر یہ ہے میں نہ کہوں تاکہ بنائے اللہ اللہ وہ اندر سے نکال نکالی کپتر آدمی اپنے آپ کو امیر بننے کے لائق جو نہیں سمجھتا وہ ہوتا ہے امیر بنانے کے قابل اور اگر مشورے سے کسی کو امیر بنا دیا تو اس امیر کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا اسے ٹھیک ٹھیک چلائے گا یعنی خدا یہ طاقت امیر کے ساتھ ہوتی اس لیے سارے معمولی امیر کی بات کو مانے معمولی کا جانا قرآن حدیث کے مطابق امیر جو بات کہہ رہا تو سارے معمولی جو ہیں یہ امیر کی بات کو مانے سارے اس میں سارا برابر گڑبڑ نہ کریں تعلیم میں بیٹھ بھائی چلو ذکر کرنا ہے لو یہ معمولی ان کا کام ہے امیر کا کام یہ ہے کہ وہ امیر اپنے آپ کو سب کا خادم سمجھے سید قوم خادم ہو قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے امیر اپنے آپ کو خادم سمجھے لیکن ساتھ ہی اس کو اپنا بڑا سمجھے یہ یاد رکھے امیر اپنے آپ کو خادم سمجھے امیر کا کام جو ہے وہ حکم چلانا نہیں حکم چلانے والے کو امیر نہیں کہتے حکم چلانے والے کو امیر کہتے یعنی ڈکٹیٹر تو ہمارا امیر ڈکٹیٹر نہیں ہمارا جو امیر ہے وہ خلافت راشدہ اور نموت کے طرز پر چلے اور نبیوں کا کام ذہن بنانا ہوتا ہے خور راشدین کا کام ذہن بنانا ہوتا ہے اور حکومتوں کا کام آرڈر دینا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں آڈر نہیں ہمارے یہاں ترغیب ہے امیر یوں کہ آؤ تعلیم میں بیٹھو اب یہ لوگ غیر تربیت یافتہ جا رہے ہیں اگر امیر کی بات نہ مانی تو ہوں گے گنہدار ہوگی گار سے اگر ہم تعلیم میں بیٹھے تو بہت فائدہ ہوگا تعلیم کی سماعت آپ نے سنا ہوگا نا میرے بھائی جو تعلیم میں کیسا اچھا رہے گا ابھی حکم نہیں ہوا یہ ترمیم اگر یہ نہ بیٹھا تو گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ تو حکم نہیں ہوگا لیکن سے یہ برخاست کریں گے کہ یہ کھلے ہوئے حکم کا انتظار کریں اشاروں پر چلے ایک ہوتا ہے مسلمان ایک ہوتا ہے انسان ایک ہوتا ہے جانور مسلمان تو اشاروں پر چلتا ہے اللہ اکبر پر اور رکو کر دیا ہے ہر نہیں کہتا رکو کرو یہ نہیں کہتا اشارے سے اور جو انسان ہوتا ہے وہ کہنے سے مانتا ہے اور جو جانور ہوتا ہے وہ کہنے سے بھی نہیں مانتا سیتا بتا بتا بجاتے رہو تو تو سب مسلمان ہیں امیر کے اشارے پر ہمیں رہنا چاہیے وہ حکم دینے کا انتظار نہ کرو اچھا، اچھا۔ اور امیر حکم نہ دے ترغیب دے ترغیب دے کے ترغیب سے چلا حکم سے نہ چلا حکم دینے والے کا نام ہے عامر اور امیر یعنی فکر ہے جسے امر کا حسین چوبیس گھنٹہ جس پر خوشی کریم چوبیس گھنٹہ جس میں کرم امیر چوبیس گھنٹہ جسے کام کا فکر ہو اسے امیر کہتے یاد رہے یہ باتیں آپ امیر آپ کو اس زیادہ بتاتا میں یہ زیادہ ہو جائے گی ہے یعنی پوچھے میں بہت کچھ لیکن تھوڑا تھوڑا دینا پڑتا ہے انگلینڈ والوں کا میدا زیادہ شکیل جیسا حضر نہیں کرتا تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں میں اتنا کافی ہے کرتے ہوئے امیر جو ہے ساتھیوں کی صلاحیتوں کے ساتھ ان کی جان اور مال کا استعمال کرا ہر ایک کو کام میں لگا ہر آدمی کو کام کرنے والا بنا امیر کے اندر اگر کوئی سچائی کمزوری ہے اور معمولی میں اگر کوئی دمن قسم کا آدمی زیادہ اسیوں کا جاننے والا یا تجربے کار تو وہ بھی امیر پر حاوی نہ ہو امیر کو دبائے نہیں تنہائی میں امیر کے مشورے دیتا رہے تاکہ اس کے اسی میں سے فائدہ ہو لیکن امیر کے راستے سے دوسرا آدمی امیر پر حاوی نہ ہو یعنی یہ ضروری امیر کے فرائض ہو مسافر کر کے سے جب آپ چلے اپنا کوئی ٹھکانا بنا لو اور ٹھکانا بنا کر وہاں پر وقت کا ترتیب بنا لو گاڑی کب جاتی ہے کھانا کب سونا کب تعلیم کب ذکر کب یہ کر لو کیا ہے تو اس لیے کرنے جائے گا وہیں پر آ جائے گا چلو ایک ساتھی کو ذمہ دار بنا دو سفر کا کیا آئے پیسے سارے ساتھی جمع کر دے کھانے پینے کی بھی جمع کر دیں پورے ضرورت ہے اور وہ اپنی رہے اپنی مدد کے لیے امیر کے مشورے سے کسی کو لے لے لے وغیرہ کا انتظام کرے تاکہ ساری جمع ذہن رہے اور آج بھی ذرا سوچ سمجھ کے معین کرنا تو ایسا ہو کہ تمہارے پیسے لے کے بھاگ جائے تم سے ذرا سوجھ بوجھ سے رہنا تمریر میں نکل کے آدمی کو اور بیوقوف نہیں بنانا بلکہ ذرا چوکنا بھی بنے آدمی ہوشیار بھی بنے جو اپنی دنیا کی حفاظت نہیں کر سکتا اپنی دین کی حفاظت کیسے کرے گا اب اس کے بعد جب آپ اسپیشلی اسٹینڈ پر جائیں تو وہاں ساری جماعت کو تعلیم میں لگ جائے اور انتظام والا کی ترتیب دینے میں لگ جائے تعلیم کرو گے تو مختلف مذہب کے لوگ آ کر بیٹھیں گے بیٹھنے میں بات عمومی مجلس میں جب ہو تو انسانیت پر کرو شرافت پر کرو اخلاق پر کرو آخرت پر کرو ایمان پر کرو اللہ کی عزمت پر بات کرو ایسے سب پاسے وغیرہ کے اوپر اس کے اوپر جہاد لڑائی اور بدر اور مارا نہیں پٹا اس کو مجھے دے رہے ہیں بڑی ساری سے سمجھ نہیں سکیں گے یہ مجھے تو ہو رہے ہیں وہ اور زیادہ مجھے ہو جائیں گے تم سے سنیں گے اس سے میں نے جو باتیں کی اسی کے اندر ایسا میرے محترم دوستوں جب ہم اس کے ریل میں بیٹھ جائیں تعلیم ہے تشریح ہے اگر کوئی تشریح سے شریک ہونا چاہے وہ شریک کیا جائے نماز وقت پر پڑھی جائے نماز وقت پر پڑھی جائے مسئلہ کی طرف ہو اور کھڑے ہو کر نماز ہو بس پر نماز ہو زیادہ اسٹیشن پر ٹرین وغیرہ کھڑی ہوتی ہے نماز اتر کے بھی پڑھ سکتے ہیں ہوائی جہازوں کے اندر بھی رکھو کہ نماز وقت پڑتا نہ ہونے پائے اس کے علاوہ جب آپ اسٹیشن پر پہنچ جاؤ ٹکٹ وغیرہ ہو جاؤ سامان بیچ میں کرایہ ہوٹل کا ہلکا بنا کر تھوڑا ساتھیوں کا بنا کر پھر چلو چلنے کے اندر ٹریفک کا ٹریفک کے قوانین کے احترام کے ساتھ چلو ٹریفک کے قانون کے جو اسی سائڈ پر چلنا قانون کے مطابق اسی سائڈ پر چلنا چاہیے مل جل کر چلنا چاہیے نظر مشکل کر کے چلنا چاہیے عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے تصویروں کو نہیں دیکھنا چاہیے نظریں نیچی کرنی چاہیے کیونکہ نظر پہلا تیر ہے شیطان کا یہ نقصان پہنچاتا ہے نظر جو ہے پہلا شیطان جب آپ نکلے تو بہت دن ہوتے ہیں اگر خدا خاصہ پر مشین ہو گئی تو غلط کام کی طرف چلنے کا بھی خطرہ ہے اس لیے نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے نگاہ جو ہے نا آدمی کے اندر بد نظری جب پیدا ہو جاتی ہے تو مچھلی آدمی بہت دور تک گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے بد نظری سے ہمیں ہے نظریں ایسی اونچی ہے سامنے کو کھمبا ہے موٹر ہے وہ ہمیں دکھائیے باقی یہ جو عورت تصویر ہے اس کی طرف ہماری ہوا نہیں اس کے بعد جو سی مچھلی گاؤں میں آپ پہنچی بکھرا ہوا نہ رکھی مسجد کے انتظامی کاموں میں ہاتھ نہ لگا تو مسجد کے فوراً بیٹھ جائیں سارے مشورے میں اور اس بستی کے رہنے لوگوں بھی مشورے میں شریک کریں بچی کے پورے حالات کا جائزہ لیں اور بستی کا اندازہ لگائیں چلو مکانی لوگوں سے پتا چلے گا اس بستی میں مسجدیں کتنی ہیں کیا حال ہے مسلمان کتنے ہیں مہینے کے تین دن جماعت نکلتی نکلتی لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں تعلیم کے ہلکے ہوتے ہیں نہیں ہوتے جماعت میں ہوئے لوگ کتنے ہیں کتنے ہیں اس کو بھی ذرا تھوڑا فکر لے ہے نا اندازہ پورا آپ کو لگ جائے اس کے بعد پھر مشورہ کروں مشورے کے اندر باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ کہ یہاں سے جماعت کیسے نکلے اور دوسرے یہ کہ یہاں پر مکانی کام کیسے جمے یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں مشورے جماعت کا نکالنا اور مکانی کام کا جمع اور یہ مشورے کی کچھ کرتی بنی ہوئی یہ بستی میں پہلے جماعت آئی تھی کسی نے منع کیا تھا وہ نکلا نہیں نکلا کیا ادھر تھا اب وہ ادھر ہے کہ نہیں تو وہ کوشش کرنا اور ایسے لوگوں کو رکھ کر کے لاؤں ہیں ان کا ذہن بنا کے پھر اس کے بعد بنانا یہ صبح سے فکر کرو گے تو شام تک آدمی تیار ہو جائے گا اچھا مشورے میں نے چوبیس گھنٹے کا نظام بھی آپ کو بنانا ہے مشورے کے اصولوں میں یہ ہے کہ امیر جس سے مشورہ مانگے وہ آدمی مشورہ دے دوسرے لوگ مشورہ نہ امیر جس سے مشورہ مانگے اچھا مشورہ دینے والا چند باتوں کا خیال رکھے بھائی جیسے اٹھ کر جا رہے ہو یہ گڑبڑ ہے یہ وہ لوگ جا رہے جو بھی سمجھ رہے کہ یہ سب جماعتوں کو کہہ رہے ہیں حالانکہ قبر میں ہم سب کو جانا کرنا ہم سب کو ہے ہے نا میرے بھائی کرنا ہم سب کو ہے تو سیکھنا بھی ہم سب کو ہے اور آج کا دن ہے کل بھی تمہیں کو بٹھانے والا بھی نہیں ملے گا آج کا دن ہے بھائی زندگی سن لو گے ان شاء اللہ آپ کو فائدہ ہوگا اچھا بھائی تو میں نے یاد کیا کہ اب بہت بڑا بھاری اکثریت میں نہیں بیٹھی ہوئے دو چار بج گئے ایسی فکر کی بات نہیں تم اپنے دھیان سے سنو اور بھائی اس زندگی کی لحاظ میں کسی کو ہو سکتی ہے ضروریات کو زندگی لگی ہوئی ہے کیا وہ فرشتے میں مجھے صحیح نہیں تو پانچ ہزار سال ہو رہے وہ اتنی نہیں ہے لگا انسان ہے تو تھوڑے بہت بڑے مجمے میں نکل کے جائیں گے سارے بالکل ایسا موبائل جائیں گے لیکن جگہ نہیں ملے گی اس میں ساتھ ہاں میں تو زیادہ کہتی ہوں میں کہتے ہیں کہ جو آدمی ضرورت اسے اسے دے لیکن بری سے مت ہے وہ آدمی اچھا ہے شیطان شیتان کو لے کر جا رہا ہے تو شیتان سے اپنے آدمی کو بچا یہ بھیڑیا بکری کو لے کر چلا جائے تو بکری لے لو کتا اگر خرگوش کو لے کر بھاگنے لگے تو خرگوش کو بچا لے تو شیطان اگر آپ کسی بھائی کو لے کر جانے لگے تو شیطان کے بھائی کو تو مشورے جب امیر مانگے تو دو مشورہ دینے میں چند باتوں کا تو یہ کہ مشورہ دینے میں اپنی نقصانیت ہو مشورہ دینے میں اپنی نقصانی چاہ رہا ہے اسٹوڈنٹ کو نقصانی مشورہ دینے میں مشورہ دینے میں ساتھیوں کی رائے کے ساتھ کا انداز ہے رائے کا اختلاف کوئی بڑی بات نہیں ہے اختلاف میں نے اس طرح شاہبا گی رائے بات ہے لیکن ساتھی یہ رائے نے ساتھی کا انداز ہے ایک کہا کو کیا چاہیے آپ کی رائے تعلیم کی یہ بھی تعلیم کی رائے میں سونے آیا اس کو رائے کاٹ دیا اس سے بھی بچے یہ انداز یہی بات رائے دینے کے اندر ہاتھ میں انداز میں رائے دے رہا ہے کیا ہر جو تعلیم کا وجہ نہیں تھا کہ بس میں نہیں کا وجہ ہے ایسا نہیں یہ تو اب امیر فیصلہ کرے امیر کا کمال یہ ہے کہ سارے ساتھیوں کے دلوں کو جیتتا ہوا چاہیے یہ کمال ہے امیر سب جائیں گا احترام سے فیصلہ کریں گے مناسب سمجھے احترام سب کی رائے کا بازو نے کہا تعلیم کرنی چاہیے بازو نے کہا سونا چاہیے ہم امیر کو فیصلہ دینا ہے تعلیم کا ایک دم سے کرنے فیصلہ تعلیم کا جب اچانک نہ تو سمجھی اچھی جگہ کرائے گی سونے گی تو کیا اگر دن کو تھوڑا سو لیں گے تو رات بہت چھوٹی ہے تو نیند پوری کریں گے تو کام کر سکیں گے بہت کرائے گا اور ساتھی تھکے ہوئے ہیں تھکے اتر جائیں گے کام اچھا کریں گے اگر نہیں کریں گے بیمار کریں گے کام کیسے ہوگا ایسی دوبارہ کرائے گی مستی نہیں ہے تو اسی تعلیم کر دیں تو پھر اچھے سو جائیں گے تو رائے اپنی تعلیم بھی دے دی دوسرے کی رائے کا احترام بھی کر لیا سب سے جتنی یہ امیر کا کمال ہے اچھا معمورین جو ہے جس کی رائے کے موافق فیصلہ ہو وہ بھی ڈر جائے کہ کہیں مشورے میں میرے نقص کا چور نہیں اور اگر کسی کی رائے کے خلاف امیر کا فیصلہ ہو جائے تو یہ خوش ہو جائے اللہ یہ مشورہ میرے نقص کے چور سے محفوظ رہا ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر اپنی رائے کے خلاف مجھے میں فیصلہ کیا تو مجھے پھر رہیں گے سارے دن کہ ہم میری رائے نہیں مانی اس سے لڑائی ہو ایسا نہیں کر یاد نہیں میری بات یہ مشورے کو اس کی مشورہ ہر لائن میں کرنا ہے گھروں پر بھی کاروبار پہ بھی مشورہ کرو ماں نبے با من استخا و ماں ہابا من استخا استخا کرنے والا نام راج بھی ہوتا اور مشورہ کرنے والا شرمندہ نہیں مشورہ کرنے والا اچھا اس کے بعد ایک چیز اور بتاؤں مشورہ کر کے آپ خصوصی دس کے بعد چوبیس گھنٹے کا نظام بنا چوبیس گھنٹے کا نظام بنانے میں ایسی ترتیب رکھے کہ نکلنے والے سارے ساتھی ہر کام کر سکے بدل بدل کر روزانہ آج ایک بھائی کسی میں تعلیم آئی کل کے کسی میں کتاب آیا پرسوں کسی ذمہ متبدی کلام بننا آیا دس کے اندر ڈیڑھ دن کسی میں خدمت آئی تو اس طریقے سے سارے کام باری باری سے سارے ساتھی کریں تو ہر کام ہر ساتھی کرنے والا بن سکے نہیں ایک کام ایک ساتھی چلا کر رہا تو دوسرے کام نہیں سیکھ سکے گا تو ہر کام ہر ساتھی سے کرے ہر ساتھی بیان بھی کرے ہر ساتھی تعلیم بھی کرے ہر ساتھی جشن بات بھی کرے ہے نا ہر ساتھی مذاکرہ بھی کرے ہر ساتھی سوئنگ کی سرادہ بھی بیان کر سکے کھانے کی بھی بیان کر سکے ہر ساتھی ہر کام کر سکے یہ تمہارے سارے ساتھی جب لوٹیں گے تو ڈھائی گھنٹہ لوٹیں گے اور اپنے اپنے بہنوں کا کام شروع کر دیں گے تمہارے حساب سے ہوگا ان شاء اللہ اچھا اور ایک بات یہ دھیان میں رکھو کہ خصوصی وقت بھی جانا ہے ہر جگہ خصوصی وقت جانے سے پہلے اپنے کھانے کا انتظام کروا لیں اس طرح کے چودھری صاحب کے پاس آپ جاؤ گے وہ سب سے پہلی بات کھانے کی کریں گے سب سے پہلی بات کھانے کی کریں گے آپ کیسے کہ ہمارا کھانا جو ہے یہ تو اللہ کے فضل کرم سے پک رہا ہے ہمارا کھانا وہ تو اللہ کے کرم سے پک رہا ہے کسی قسم کی کوئی یہ پریشانی ہمیں نہیں ہے ہو جائے گا اسی کھانے کا اپنا انتظام کیا جائے اپنا انتظام کھانے کا اگر نہیں کیا تو آواز کراری نہیں گے وہ کہے گا کھانا آپ لوگوں ہو جائے گا اس کا مطلب نہیں پوچھتا کیا ہے پتا لیں ہمیں اپنے کام کو ایسا نا کم نہیں نا سوال مل لیکن اس کے بعد میں ایسے موقع آتے ہیں کہ آپ کھانا پکانا چاہتے ہو لیکن مکانی دے آپ کو کھانا پکانے دینا نہیں چاہتے بلکہ آپ کے کھانے کی دعوت کرنا چاہتے ہیں ایسے موقع پر کیا چاہتے اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھ لو کہ دعوت کے قبول کرنے میں کام کا فائدہ ہے یا دعوت کے قبول نہ کرنے میں کام کا فائدہ ہے یہ آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا بعض موقع پر اگر آپ نے دعوت قبول نہ کی تو سارے بچی والے ناراض ہوں گے رات کے بیان میں نہیں بیٹھیں گے کوئی کشیدگی بھی پیدا ہو جائے گی بد مچی آ جائے گی مجبور ہو جائیں گے مہنگی یعنی تبدیل ہو کسی مسلمان کا کھانا نہیں کھاتے ایسے موقع پر کھانا ان کا کھا لینا چاہیے لیکن ان کے کھانے کی دعوت کو عنوان بنا کر وہاں سے جماعت کو نکالنے کی تبدیل کرنی چاہیے عنوان ہی بنا لو اور جماعت کو نکالنے کی تبدیل بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ بستی والوں میں ذہن بھی بنا ہوتا ہے لوگ دین کے نام پر دنیا کھاتے پھرتے ہیں ایسی جہن کی بستی ہے وہاں والے شرما حضور نام کی دعوت کرنا چاہتی ہے اسی حکومت کے ساتھ اور دعوت کو قبول مت کرنا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم ہے بعض مواقع پر دعوت قبول کی ہے اور بعض مواقع پر دعوت قبول نہیں کی اور بعض مواقع پر دعوت قبول کی ہے کسی شخص کے ساتھ یہ تینوں چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں آپ کو اگر مسئلہ کی ہے کہ دعوت کا کھانا قبول کرنا کسی دن کا نقصان ہے تو پھر وہاں دعوت کا کھانا قبول مت کرے مثلاً جوان لڑکا ہے جماعتوں میں جاتا ہے بہن سے بنا ہوا ہے جماعت کی دعوت کرتا ہے بعد میں بات سے لڑائی ہوتی رہتی ہے تو اس میں سمجھے لوگوں نے سارے کھلا دے گئی آپ کے کام پہ بات پڑ گئی اب وہ جوان آج کی دعوت کرنا چاہتا ہے آپ حکمت سے کہہ دو کہ بھائی سارے میں جی یہ کام کرنے والے ہو اگر تم کھانا پکانے میں جاتے ہو تو گیس وغیرہ کون کرائے گا کھانا تو بچی رہا پتم ہو جاتا میں چلو تو انکار کرنا ہے تو اس کا احترام باقی رکھو اور قبول کرنا ہے تو اپنے کو شراب سے بچاؤ کھاؤ یا بتاؤ ذریعہ بناؤ اس لاگت کو جماعت سے نکلنا عنوان بنا کر جماعت نکالی اب ہم لوگوں نے نکالی جماعت سنا گیے دیر لگی اس نے کچھ نہیں سنا تھا جملہ بنا خصوصی گشت جو آپ کریں گے تبھی تو آپ جائیں گے کسی دینی لائن کے بڑے آدمی کے پاس تو مجھے ہیں کچھ پرانی ہیں ان کے پاس آپ جائیں گے تو ان کے پاس نظریں نیچی کرتے ہوئے جاؤ اور ان سے دعا کی درخواست کریں اور کچھ کار گزاری مسلمانوں کے حالات کچھ اس کام کا فائدہ یہ ان کے سامنے رکھو تاکہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال ہیں مجھے دعا سے ہمارا یہ کام کر رہی ہے جو آدمی بھی تمہیں دلی لائن کے مرے ہوئے تعظیم ہر ایک کی کر دی لیکن اتباع اسی کا کرنا ہے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق یاد رہے گا اور بات کرنے میں چھ نمبروں کے اندر رہ کر بات کرو اختلافی سیاسی بات مت کرو کسی پارٹی کا اگر وہ لیڈر ہے تو اس کی حمایت یا مخالفت کی بات مت کرو اور اپنی بات کے اسے تین چلا تین لاکھ دس دن بیس دن پانچ دن تین دن کے لیے آمادہ کرو اور اگر دیکھا کہ وقت مانگیں گے تو رات کے بیان میں بھی نہیں آئے گا تو پھر وقت مت مانگو اس سے پہلے لگتا ہے ایک آدمی ہمیں دے دو کہ جو ہمیں گش گشت کرائے اسی صورت سے خصوصی گشت کے ذریعے اس آدمی کو دین کے اللہ کے قریب ہمیں کرتے سمجھ آئی کی بات میرے بھائی یہ ہے کچھ اچھا ایک ہے ہمارا عمومی دشمن یہ ریڑھ کی ہڈی اور بڑی جاندار کی اور اس میں آدمی کو بہت روحانی ہم بھی آئے کہ ہم سلام تو سلام یہ جو عمومی دشمن دیر اکرم سرسن کے بارے میں سرکار نے ہوتی وہ کچھ ٹکٹ لڑکوں پر دنوں پر آپ چلا جاتے ہیں دشمن کرتے ہیں یہ دعوت دے رہی ہے تو یہ گویا اس کی نقل ہے انس کے اندر ایک ذہن میں ہو کہ جتنی جماعتیں بنانی جتنی اتنی بنا لائیں گے اصل کی نماز کے تک کا وقت میرے مل گئے اعلان کر کے ہمیں کرنا ہے آپ سب بیٹھے جتنی چلے گا بھائی کو پیغام کرے گا کا نکاح ہونے والا ہے حضرات کا نکاح ہوگا وہ لوگ چلے نہ جائیں اور چلے جائیں گے تو اس میں کوئی نقصان ہمارا تو ہے اتنے بڑے مجموعے کے اندر نکاح ہونا حضرت جی کی بات کا ہونا بڑی شہادت کی بات ہے میرے کو اتنے بڑے مجموعے کی دعا کا ملنا اتنی بڑی چیز جب نہیں ہے تو تھوڑا انتظار بھی کرنا چاہیے تو اب یہ نقل حرکت کے تو ضروری کرنے حضرت درمیش حضرت گے کا ہوگا ان شاء اللہ اچھا میں اگر اپنی بات سنی کر دوں نہیں کیا آپ کو مغرب کے بعد اگر خطاب کرنا ہے تو اثر کے بعد سے انہوں نے شم ہو جائے اثر کی نماز کے بعد سارے محلے کو جوڑ دیں اور جیسے تین کے کی تشکیل کرتے ہو ویسے عشا تک کی تشکیل نہ ہو آدمی بیٹھ جائیں تو یہ ان کا دو تین گھنٹہ ہی امانت ہے آپ کے ہے نا اب ان کو دس کے اندر دیں دو تین ایک تین جماعتیں ہی بنا جا دس کے اندر جانے کی فضیلت یہ ہے کہ جتنے کے پاس آپ جاؤ گے ان میں سے جتنے کو بھی آپ دعوت دو گے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کے برابر سما دے گا اور یہ ندیوں ندیوں کا خاص کام ہوتا ہے اس میں ندیوں کے کام کی جھلک ہوتی ہے کہ اللہ کے بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کر جانا کام پہلے دعا کر لے ہر جماعت دعا کر کے پھر روانہ ہو ایک ذمہ دار بنا دو جس کا نام امیر رکھا جاتا ہے ایک متبدلی کلام ایک متبدلی کلام یعنی بات کرنے والا اور ایک مکانی رہبر دے لو مکانی رہبر دے لو اور جماعت چلے یہاں سے دس کے مختلف سنتوں میں ان کے بعد یہاں جائیے ان کے بعد یہاں جائیے ان کے بعد یہاں جائے بھائی جن کے نکاح ہونے والے وہ یہ قریب میں موجود بھی ہیں کہ نہیں یہ جھنڈے جھمیلا رہے گا بتائیے قریب ہی ہیں ہاں کی وجہ یہ ہے کہ پھر ان کو ملانے میں دیر ہوتی ہے اور تقریباً کتنے چالیس روپئے جتنے بھی ہے قریب ہونے چاہیے ایک تو دلہا اور ایک دلہن کا جو والد یا بھائی یا ولی یا وکیل جو بھی مقرر کیا ہے یہ دو ہونے ضروری ہے گواہ تو سننے والے سارے ہو جائیں گے ان شاء اللہ تو یہ عمومی ہے عمومی دش کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جس نماز کے بعد آپ کو خطاب کرنا ہے بھائی جن کا شادی ہونے والی ہے جن دنوں کی نظر پیچھے کی دینا میں دیکھ رہا ہوں مجھے اطمینان ہو جاتا ہے جن دوستوں کی شادی ہونے والی ہے یعنی جو آج میرا بننے والے ہیں سروانی کی بات میں ہماری گزش کے اندر جماعت جماعت جب جائے نظریں نیچی کرتی ہوئی اللہ کا ذکر کرتی ہوئی مجتمع ہو سکتی بات کرنے والا رسم مختلف کا نام ہوگا یہ تو باہر جس کے لیے جماعت دے اور اندر جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان سب کو جمع کر کے ایک آدمی سے بات کرے جو بچ اور ایک دو آدمی ذکر الہی کے لیے بٹھا دو اور ایک دو آدمی دروازے پہ کھڑے کر اس کے نئے نئے جب آدمی آئیں گے تو ان کو بٹھانا ان کو بٹھانا ان کو نماز پڑھانا یہ کام ان کا ہوگا اب گشت کرنے کے لیے یہ جماعت جائے گش کرنے کے لیے یہ جماعت جائے تو کیسے بات یہ سمجھ لیجیے اس انداز کی بات کرو کہ اس آدمی کو اٹھا کے سیدھا مسجد میں لانا بات بات کرنے کا میں بتا دیتا یہ دھیان میں رکھو کہ تمیر میں کوئی پیٹنٹ لفظ نہیں یاد رہا یہ بڑی خطرناک چیز بن جائے گی آگے جا کے لوگ پیٹنٹ لفظ لے لیں گے ہر چیز کے اور جس سے وہ پیٹنٹ لیتا نے کہا کے ساتھ کسی نہیں جانتا ہے یہ غلط پیٹنٹ لفظ لیکن کس لفظ میں بتاتا ہوں اس کے آس پاس آپ بات کر لیں بھائی مدد سے بات کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں بھائی ہم اور تم بھائی بھائی ہم اور تم نے کرنا پڑا تم نے کلمہ پڑا اور کلمے میں ہم نے یہ اقرار کیا کہ اللہ کے سوائے تو معمولی حضرت محمد اللہ کے نبی ہے اللہ کا حکم مانیں گے حضور کے طریقے پر تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں میں تمہیں دنیا راشن کی کامیاب کروں گی لیکن حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ایسا ہے جو بغیر محنت کی زندگیوں میں آتا نہیں اس محنت کے سلسلے میں ہماری جمع آئی تو وہ حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں تفصیلی بات تو مغرب کی نماز کے بعد ہوگی آپ اس کو ذرا چلیں گے کچھ باتیں سنیں دور سے آئے ہیں اس ایمان پہ گیا اس مجھے کو وہاں سے اٹھا اور مشین کی طرف روانہ کیا خصوصی یا عمومی یشن کسی کو تانا نہیں مانا خصوصی یا عمومی یشن کسی کو برا بھلا نہیں کرنا کسی کو شرمندہ نہیں کرنا آپ کی نماز پڑھ کے نہیں پڑھی زندہ ہو جائے گا وہ اسی سال کی عمر ہو جائے آپ تک نماز نہیں پڑھتے زندہ ہو جائے گا وہ تانا نہیں بات شرمندہ نہیں کرتا ایک ایمان سے کوئی بات کر کے اسے مشین ملا جب وہ مسجد میں آ گیا تو مسجد والے جو آدمی ہیں وہ مسجد والے جو آدمی ہیں وہ اسے نماز پڑھانے وضو کرانے نماز ہلکے کے اندر بٹھانے اس طریقے سے پورے محل لیں گے کی چہل پہل بہت شوق رغبت کے ساتھ یہ گشت کرو اور بھائی یہ سمجھو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ نبیوں والا تھا ہم جیسے ادنا قسم کے آدمیوں سے اللہ تو لے رہا بڑی قدر سے ان شاء اللہ یہ پورے عالم میں دین کو پھیلانے والی بات نہیں اس کے بعد خطاب ہے خطاب جو ہے چھ نمبروں میں رہ کر آدمی موضوع قسم کی غلط حدیثیں نہ پڑھی جا سکتی بھائی عام آدمی قرآن حدیث نہ بڑھے تو زیادہ اچھا ہے واقعات صحیح صحیح بیان کرو نبیوں کے واقعات صاحبہ کے واقعات صحیح طریقے سے بیان کرے اور سارے واقعات بیان کرنے کے بعد پھر اخیر میں چار مہینے کی جم کر ڈالو سے آدمی تیار کرو کوئی کھڑے کر دو دیکھتا ہو بتائی جن دن کو رکو پھر دس دن کے رکو کس طریقے سے ویسے آخر میں جب سب کے نام آ جانے تو پھر مجبے کا ذہنی مکانی کام کرنا اور مکانی کام کے لیے جماعت بنا تھا مکانی کام کے لیے جماعت بنا تھا مکانی کام کی صرف جماعت بنے گی اسے بھی سمجھا وہ کیا کریں وہ یہ سارا بدلا کرے گا مکانی کام ہر مسجد میں جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں جماعت بن جائے اور اس جماعت کا کام ہے دو گشت ایک گشت تو اسی مسجد کا اور دوسرا گشت جاتے دوسری مسجد اس سے دن مقرر کرو وقت مقرر کرو دوسری یہ روزانہ کی دو تعلیم ایک تعلیم تو مسجد کے اندر ہو جو کوئی آدمی کتاب پڑھنے والا مقرر ہو جو وقت مقرر ہو جائے روزانہ کا اور ایک تعلیم اپنے اپنے گھروں میں جانے والے حضرات ہیں اس کا اپنے ذمے میں لازم کر لیں کہ ہفتے کے دو گھر کرنے ہیں اور روزانہ کی دو تعلیم ایک تعلیم اپنے گھر کے اندر ایک تعلیم مسجد کے اندر گھر کے اندر جو تعلیم ہو فضائل کی تعلیم ہو یہ جو ہماری کتابیں ہیں نا اسی سے تعلیم ہے فضائل نماز ہے فضائے ہے ہے کے صحابہ ہے فضائل ذمدار ہے فضائل حج ہے ہے اور یہ فضائل تبلیغ ہے اس کے اندر ہی تعلیم ہے اور گھروں کے اندر بھی تعلیم ہو عورتوں کا بچوں کا ذہن جب دینی بنے گا تو یہ مثلاً بھی دو یہ سارے کے سارے بھی دیندار بنے گی عورتوں میں دین آئے گا بچوں میں دین آئے گا تو ان شاء اللہ سب مل کے جنت جائیں جائے تو گھروں کی تعلیم کی بھی تاکید ہو عورتوں کے اندر اس سے عورتوں میں کیا بہت پھیلے گا اگر دس ہزار کا مجمع ہے تو روزانہ اگر اپنے گھروں کی تعلیم شروع کر دیے مجمع تو روزانہ پچاس یا ساٹھ ہزار انسانوں تک اللہ کی بات پہنچ سکے اور ہوتا ہوتے بچوں میں دل نرم ہوں گے ان میں آ جائے گی یہ بات ذہن میں رہے اچھا یہ تو میں نے مکانی کام بتایا روزانہ کے دو تعلیم ہفتے کے دو دس اور مہینے کے تین دن اطراف سے جماعت سے جانا یہ دوسرے بیٹھے ہوئے حضرات ہیں یہ حضرات بھی اس کا انتظام کرنا جتنے واپس جانے والے بھائی مہینے کے تین دن دو گے تو بھائی اور اسی طریقے سے ہفتے کے دو گز روزانہ کی دو تاریخ اس کا انتظام کریں اچھا رات کا چلہ کم سے کم ہو اور اگر اللہ زیادہ توفیق دے تو بھائی چار مہینے ہوں لیکن مکانی کام نہیں تو کتنا آئے گا مہینے کے تین دن ہفتے کے دو گھر روزانہ کی دے تاریخ ہے ایک مسجد کے اندر ایک گھر کے اندر اور اس کے ساتھ ذکر اللہ کی پابندی تلاوت قرآن کی پابندی عبادات نقلیہ کی پابندی اور معاملات کی صفائی یہ سب چیزیں انفرادی اجتماعی مقامی طور پر لوگوں کو سمجھائی ایک چیز رہ گئی وہ یہ تعلیم کا حلقہ جماعتوں میں نکل کر جو تعلیم کا حلقہ ہوگا وہ تعلیم کا حلقہ کس طریقے سے کیا جائے گا یہ تعلیم کا حلقہ جو ہے اسی طریقے سے کیا اس میں ایک ہے کتابوں کا پڑھنا کتابیں ہماری کتابیں کسانے اس میں ذرا لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ پچاس سال کے کمپلیٹ کے اندر کتابیں بے ہیں تو علم کیسے بڑھے گا اس کے بارے میں میں سمجھا دوں ہماری تعلیم کا جو مقصد ہے وہ دلوں میں ایمان کا بڑھانا ہے اور دلوں میں دین کی طلب کا پیدا کرنا ہے اور اتنا قرآن کی حدیث کی باتوں کو سننا ہے عمل کی قیمت تو جب وہ عمل کرنے لگے تو اس کے دل میں قیمت کا استحدار جب وہ عمل کرے نا تو اس کی قیمت کا استحدار جب وزن کرے تو ہوئے ہونے کا استحدار اور اس کے چمکنے کے قیامت کے دن کا استحدار تعلیم اس لیے کی جاتی ہے تاکہ صفت احتساب احتساب پیدا ہو یعنی ایمان تو وہ کیسے پیدا کرنی وہ کیسے پیدا ہوگی جب بار بار حدیثوں کو سنا جائے اس میں علم مقصود نہیں ہماری جو تبدیل کی تعلیم ہے اس میں علم کو زیادہ کرنا یہ مقصود نہیں مقصود ہے دل کے اندر علم کے نور کا لینا کہ جس سے دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے اور قرآن حدیث کی معافی ہمارے دلوں پر اثر کرنے لگے یہ ہے تعلیم کا مقصد اس کے اندر کتابیں پڑھ کے ہوگا اس کے علاوہ نماز کی تعلیم میں چھوٹے چھوٹے ہلکے ہوں اس کے اندر لوگوں کی چند سنی جائے جو غلطی ہے تو معمولی معمولی غلطیاں بتائی جائیں اور انہیں احساس دلایا جائے تاکہ وہ سیکھے اور تیسری تیسرے نمبروں کا مذاکرہ ہے کہ اپنے چھوٹا باہوں ہوگا نمبر کہنا شروع کریں گے تو دھیرے دھیرے عادت پڑے گی اور یہ چھ نمبر صرف بولنا نہیں سیکھنا بلکہ اپنی زندگی کے اندر اتارنا یہ چوبیس گھنٹے کا نام ہمیں بتائے بتایا بلا آپ کے ٹکڑے کا یہ دیکھے دیکھا جائے کہ کتنے تمہارے ساتھی دعوت دینے والے بنے جماعت میں تم نے کتنی نکالی علاقے میں کتنے آدمی دائی بنے اور اب تک وقت کتنا اچھا گزرا سارے قلعے میں جماعتیں کتنی نکالی یہ حضرت دیکھا ہوگا یہ بڑا کمائی ہوگی اس لیے جماعتوں سے نکالنے کی مشق کرے چوبیس گھنٹے کی ظاہر محنت تھی اور اصل اس کے اندر جان ڈالنے کے لیے رات کا رونا اور رونا سے لوگوں کو مشہور ہوگی اللہ مولانا محمد مولانا محمد مولانا محمد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 والی اس خدمت ڈاکٹر کو اپنی لائن کی بات بتائے تو سب اس کے سامنے سیر نچا کرتے ہیں تو بتایا جو اللہ پاک حکم الحاکمین ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے سارے جہان کی پیدا کرنے والا ہے اور آسمان کو بغیر ستون سے جس نے کھڑا رکھا ہے اور یہ سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے مخلوق کو جس نے تن فنحا پیدا کیا ہے اس کا کوئی شریک نہیں double double double dot com آف